اس نے خواب میں دیکھا ایک گھنا جنگل اس کے آس پاس تھا اونچے درخت کیچڑ آلود زمین اور وہ تینوں اس پہ چلتے جا رہے تھے وہ آگے تھا اور دو لوگ عقب میں آتے محسوس ہو رہے تھے حبس گرمی پسینہ ہر احساس شدید تھا خواب میں بھی وہ جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا دفتن وہ رکا اور جھکے گیلی سرخ مٹی ہتیلی پہ اٹھائی پھر اسے چہرے اور بازو پہ ملتے ہوئے سیدھا ہوا تو دیکھا عقب میں آتی لڑکی قریب آ چکی تھی اس کی کمیز جگہ جگہ سے میلی تھی اور سنہری گیلے بال گول مول جوڑے میں بندھے تھے منہ پہ لگی سرخ مٹی سوکھ چکی تھی اور وہ منہ بنا کے کہہ رہی تھی کیا بار بار اس مٹی کو خود پہ ملنا ضروری ہے توانکو اس نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھا جو ہمیں آتا ہے وہ ہمیشہ ہماری جان بچائے گا وہ کہہ کر مٹی اٹھانے جھکی تو اس کے عقب میں کھڑا نوجوان نظر آیا جو ایک درخت سے پتے توڑ توڑ کے اپنے تھیلے میں بہ رہا تھا ایک جھٹکے سے وان فاتح کی آنکھ کھلی چند لمحے وہ چت لیتا رہا پھر سائڈ لیمپ جلایا اندھیرے کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی ساتھ سوئی اسرا ذرا سی کسمسائی مگر جاگی نہیں فاتح نے وقت دیکھا صبح کے چار بج رہے تھے وہ اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں موجود تھا اور اس نے ماتھے کو چھوا وہاں نہ گرمی تھی نہ پسینہ پھر یہ خواب اتنا حقیقی کیوں تھا ان خوابوں سے وہ اب تھکنے لگا تھا یہ جنگل اسے بار بار نظر آتا تھا خواب کی جزائیات اور تفصیلات اتنی گہری ہوتی کہ وہ خواب خواب نہیں لگتا تھا گرمی اور حبس جسم پہ بہتا پسینہ ہر احساس شدید تھا اسے درختوں کے پتوں کی اشکال اور ان پہ لگی لکیریں بھی یاد تھیں انسانی ذہن خواب بن سکتا ہے لیکن اتنی باریک بینی سے ماحول بھی بن سکتا ہے کیا یہ خواب نہیں تھے یہ یادوں کی طرح تھے لیکن وہ کبھی کسی جنگل میں کیچڑ آلود الجھے بالوں والی تالیا کے ساتھ نہیں گیا تھا تو کیا یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ اور تالیا ایک نہ ختم ہونے والے جنگل میں سفر کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ہی اسے تالیا یاد آئی فاتح نے اپنے خاموش اندھیر کمرے کو دیکھا یہی خاموشی اب اس کے نئے آفس کا بھی حصہ بن کے رہ گئی تھی ایک ہفتے سے وہ چھٹی پہ تھی اور امید تھی کہ آ جائے گی اس لیے فاتح کو اس کا خیال تک نہیں آیا تھا لیکن کل دوپہر جب وہ اس کی میز کی اشیاء گرا کے اس پہ چیخ چلا کے چلی گئی تھی تب سے وہ اس کے دماغ سے ایک لمحے کے لیے بھی محض نہیں ہوئی تھی دوپہر سے رات تک وہ اس پہ غصہ تھا شدید غصہ اس نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا اور بحالت مجبوری کیا تھا مگر وہ اس کے ساتھ اتنی بدتمیزی کرے گی اس طرح مشتعل ہو کے استعفیٰ دے جائے گی وان فاتح کو رات تک اس بات پہ شدید غصہ رہا تھا اور اب صبح اٹھتے ہی وہ غصہ افسوس میں بدل گیا تھا گہرے ملال اور غم میں اپنے فیصلے پہ نہیں کہ سیاست میں ہاتھ گندے کرنے پڑتے تھے صرف اس بات پہ کہ تالیاب نہیں تھی وہ اٹھا اور اپنی الماری تک آیا جاگنگ کے لیے کپڑے نکالے تو وہ یاد آئی کس طرح وہ صبح ہی صبح اس کی جاگنگ سے واپسی کے انتظار میں پورچ میں کھڑی ہوتی تھی آفس کے لیے استری شدہ کوٹ کو دیکھا تو اس پہ فلیگ پن نہیں تھی ملیشیا کے جھنڈے والی ننی سی پن وہ ہمیشہ اس کے کوٹ پہ لگا دیتی تھی اور اگر وہ کہیں گر جائے تو تالیا کے سیاہ بیگ سے ایک اور پن نکل آتی تھی اس کی سیاہ زمبیل سے ضرورت کی ہر شے نکل آتی تھی صرف فاتح کی ضرورت کی خود اپنے لیے وہ شاید ہی کچھ رکھتی ہو ایک دفعہ کیمپین کے دوران اس نے یہی سوال تالیہ سے اس وقت پوچھا جب اس نے فاتح کو فورن سے انرجی ڈرنک نکال کے دی لڑکی تم اپنے لیے بھی کچھ رکھتی ہو یا نہیں سنہرے جوڑے والی اس کی چیف آف سٹاف اب بے نیازی سے مسکرائی تھی تالیا مراد ہر طرح کے حالات میں گزارا کر سکتی ہے اسے ان انرجی ڈرنکس اور بارس کی ضرورت نہیں ہوتی یا شاید تم کسی ڈائٹ پہ ہو اس نے بوتل کا ڈھکنا کھولتے ہوئے اس پہ چوٹ کی ہوں ہوں میں نے ایک دفعہ چار دن رین فارسٹ میں گزارے تھے اور میں ساتھ کھانے پینے کا کوئی سامان لے کر نہیں گئی تھی تو تم نے وہاں کیا کھایا پیا گراس ہوپرس کھائے اور غصہ پیا اوہ تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں کیڑے مکوڑے کھانے آتے ہیں جو ہمیں کرنا آتا ہے نا سر وہ ہمیشہ ہماری جان بچاتا ہے وہ کہہ کے اپنی فائل اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی کوٹ کی فلیٹ پن پہ انگلی پھیرتے ہوئے وہ چونکا کیا یہ اس کی کہی باتیں تھیں جو فاتح کے دماغ میں کہیں محفوظ ہو گئی تھیں اور اس کا ذہن ان کو الٹا پلٹا کے خوابوں کی صورت میں اسے دکھا رہا تھا اس نے سر جھٹکا اور ٹریک سوٹ نکال کے الماری بند کی آج سے تالیہ مراد کو مس کرنے کا دور شروع ہونا تھا اور فاتح بن رامزل اس کے لیے تیار نہیں تھا آریانہ کے علاوہ اسے کسی کو مس کرنا نہیں آتا تھا وہ سیلیبریٹی تھا وہ ناراض ہوتا تھا اسے ناراض لوگوں کو منانا نہیں آتا تھا اسے لوگوں کے پیچھے جانا نہیں آتا تھا اور جو انسان کو کرنا نہیں آتا وہ اس کی جان تک لے سکتا ہے صبح حالم کے لان پہ تلو ہوئی تو گھاس کے تنکوں نے دھوپ کی توقع میں انگڑائی لینی چاہی مگر آسمان کو بادلوں سے ڈھکا پایا تو شبنم کے بوجھ تلے کندھے ڈھلکا دیے کچن کی گول میز پہ دانتے ناشتہ چنتی نظر آ رہی تھی ایڈم گال تلے ہتیلی رکھے خاموش بیٹھا وہ رات گیسٹ روم میں ٹھہر گیا تھا تالیا پورا دن رابطہ نہ کرنے کے بعد رات دیر سے گھر آئی تھی اور کسی سے بات کیے بغیر اوپر چلی گئی تھی وہ جب تک اس سے کچھ کہہ سن نہ لیتا اسے سکون نہ آتا اسی لیے گھر واپس نہیں گیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ سیڑھیاں اترتی دکھائی اس کو دیکھ کے وہ چونک کے سیدھا ہوا داتے نے بھی میز پہ برتن رکھتے غور سے اسے دیکھا عام دنوں کے برعکس مختلف طریقے سے تیار ہوئی تھی اس نے سفید ٹراؤزر پہ اے لائن برساتی نما کوٹ پہن رکھا تھا جس کی ہوٹ پیچھے کو گری تھی کمر کی گرد بیلٹ تھی اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے ان کے قریب چلتی آ رہی تھی سنہرے بال اب سیاہ اور چھوٹے ہو چکے تھے اتنے چھوٹے کہ گردن کی ہڈی کو بامشکل چھوتے تھے چہرہ سنجیدہ تھا باب کٹ چھوٹے بالوں اور ہیئر بینڈ کی وجہ سے وہ ایک دم کم عمر نظر آنے لگی تھی داتے نے سر سے پیر تک اسے دیکھا وہ اب کرسی کھینچ کے بیٹھ رہی تھی کوئی نیا کون کوئی نیا کردار اس کے حلیے پہ سوال اٹھایا تو تالیہ نے اس پارٹ سے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ہاں وہی جو میرا اصل ہے اور چہرہ جھکا کے دلیہ کا پیالہ آپ نے قریب کیا یعنی اب تم تالیہ مراد بن چکی ہو داتے نے گہری سانس لی نہیں داتے یہ اس وقت تالیہ مراد نہیں ہے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا یہ تالیہ مراد اس روز بنی تھی جب بیسمنٹ میں ہم دونوں کو بٹھا کے انہوں نے اپنا کردار لکھوایا تھا وہ باس لیڈی تالیہ مراد جس نے وان فاتح کے پاس جاب کے لیے جانا تھا جو سب کچھ کر سکتی تھی تالیا خاموشی سے چمچ بھر بھر کے دلیا کھانے لگی داتے نے حیرانی سے ایڈم کو دیکھا اگر تالیہ ابھی تالیہ مراد نہیں ہے تو کیا ہے حالم اس نے مسکرا کے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کیا دلیے کا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے تالیہ بھی مدھم سا مسکرائی داتے نے چونک کے دوبارہ اس کا ہڈ والا کوٹ دیکھا نظر کا انداز بدلا تو وہ ایک دم اسے پرائیویٹ انویسٹیگیٹر لگنے لگی تو اب تم حالم ہو اس تبدیلی کی وجہ تالیا نے شانے اچکائے وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی کل جب میں کیل کی سڑکوں پہ بے مقصد پھر رہی تھی تو میں نے ایک سوپ کارٹ والے کو دیکھا میں اس کے قریب گئی تو مجھے کچھ نظر آیا وہ چمچ دلیے میں چلاتی دور خلا میں دیکھ کے کہنے لگی انداز دوستانہ تھا ورنہ ایڈم کو ڈر تھا کہ اب کتنے ہی دن وہ بات نہیں کرے گی یا اگر بولی تو روکھا پیکا گمسم انداز ہوگا مگر وہ صاف گوئی سے اپنے دو بہترین دوستوں کو اپنی کیفیات بتا رہی میں نے اس کے برتن میں سرخ خون بھرتے دیکھا مگر میں آگے بڑھ گئی تھوڑی دیر گزری تھی جب اس کی چیخوں کی آواز آئی وہ آدمی سڑک کراس کرتے ہوئے کسی کار کے نیچے آ گیا تھا اس نے گہری سانس لے کر دلیے کا چمچ منہ میں رکھا وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے جس کی آنکھوں میں اداسی تھی سات سال پہلے جب اس ملک میں آئی تھی تو مجھے دوسروں کے بارے میں سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے لیکن چند ماہ قبل جب میں نے تنگو کامل کے گھر کام شروع کیا تو وہ خواب کم سے کم ہوتے گئے کیونکہ میں اس جادوئی سکے کے قریب تھی میری دوسری ساری حسیات کم ہو گئیں اور صرف ایک شے رہ گئی اس سکے کا حصول ورنہ پہلے میں راہ چلتے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ لیتی تھی سکہ اور بریسلیٹ جب آیا تو مجھے صرف اپنے بارے میں خواب دکھائی دینے لگے پہلے میں خود غرض ہو گئی تھی اور ملاقہ جا کے مجھے صرف اپنے سروائیول اپنی تکلیف کا خیال رہا تھا مگر کل جب میں نے وان فاتح کے دفتر سے استعفی دیا تو جانتے ہوئے ایڈم کیا ہوا اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ صرف ایڈم کو دیکھا ہر چیز خالی ہو گئی مستقبل کے خواب ماضی کے غم اور حال کی جد و جہد کچھ بھی نہ رہا تالیہ مراد کے پاس فکر کرنے کو کچھ بھی نہ رہا اور اسی لیے میں نے کسی اور کا مستقبل دیکھا مجھے میری کھوئی ہوئی صلاحیت واپس ملی تو مجھے یاد آیا کہ میں کیا تھی حالم آپ حالم تھیں ایڈم دھیرے سے بولا تو سفید ہیئر بینڈ والی لڑکی مسکرائی ہاں میں حالم ہوں کیل کی ایک ماہر اسکیم انویسٹیگیٹر جب کسی کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے مگر میں صرف ان لوگوں کے مسئلے حل کرتی تھی جن کے مسئلے میں نے خود پیدا کیے ہوتے تھے اور اب آپ لوگوں کے اصل مسئلے حل کرنا چاہتی ہیں ہاں جانتے ہو میں نے حالم والا فون چیک کیا تو دو تین ماہ کی انگنت مسئلے اور کیسز نظر آئے اور مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے آج سے مجھے اپنے پہلے کیس پہ کام کرنا ہے پھر وہ خاموش ہو کے دلیا کھانے لگی تو داتن نے بھویں بھینج کے اسے دیکھا تم ٹھیک ہو فان فاتح سے الگ ہونے کی تلخی اور فاتح پہ مجھے بہت غصہ ہے انہوں نے مجھے دکھ دیا ہے میرے آئیڈیلزم اور فینڈم کے بلبلے کو توڑا ہے مگر داتن وہ مسکرا کے داتن کی طرف چہرہ موڑ کے بولی میں نے پچھلا ڈیڑھ ماہ اس دنیا میں اور چار ماہ ملاقہ میں ان کے ساتھ گزارے ہیں اور جانتی ہو انہوں نے مجھے کیا سکھایا ہے کسی ایک برے تجربے کو لے کر مایوس نہ ہو جانا اور گرنے کے بعد ہنس کے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ایڈم نے جواب دیا تھا ان سے میری ساری شکایتیں سارے گلے ایک طرف لیکن ان سے الگ ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر سرمول لپیٹ کے بیٹھ جائے گی ہرگز نہیں تالیا اپنا کام کرتی رہے گی یہ انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے اور اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کے دلیا کھانے لگی کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے چیتالیہ وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولا ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ہر غم سے آپ کو نکالنے کے لیے ہلکا سا مسکرائی اور آنکھیں اٹھائیں کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا ایڈم انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے ناشتے کی میز پہ خاموشی چھا گئی وہ چپ چاپ دلیا کھاتی رہی اور وہ دونوں سے دیکھتے رہے پھر داتن کھنکاری تو پہلا کلائنٹ کون ہے حالم کا تالیہ نے نیپکن سے لپ تھپ تھپایا اور ہاتھ پوجتی اٹھ کھڑی ہوئی پہلا کلائنٹ ایڈم بن محمد ہے جس کو سائمن فوسٹر نامی صحافی نے دھوکہ دیا ہے میں نے سائمن فوسٹر سے اپوائنٹمنٹ لی ہے اور آج شام ہم اس کے پاس جا رہے ہیں تم گھر جا کے اپنے کام کرو شام کو میں تمہیں اس کی آفس بلڈنگ میں ملوں گی ایڈم کا منہ بے یقینی سے کھل گیا سبز برساتی والی لڑکی اب اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتی دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی اس کو بینک جانا تھا کچھ بلز ادا کرنے تھے کچھ خریداری کرنی تھی غرض وہ اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی وان فاتح کے بغیر والی زندگی میں فاتح کو مس کرنے کا وقت آج سے شروع ہونا تھا اسے لوگوں کو مس کرنے کی عادت نہیں تھی مگر اسے مس کرنے کا فن آتا تھا اور جو اسے کرنا آتا تھا وہ اس کی جان بچائے رکھ سکتا تھا البتہ دل کی کوئی گارنٹی نہ تھی ڈی این کے آفس میں اس وقت کافی لوگ موجود تھے کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کر رہے تھے دیگر عملہ لائٹنگ سیٹ کر رہا تھا اور اینکر موہد اپنے نوٹس پڑھ رہا تھا میز کے اس پار بیٹھا فاتح اینک لگائے چہرہ جھکائے اپنے فون پہ مصروف تھا دفتر ڈائریکٹر نے بریک کے بعد واپس آنے کا اعلان کیا تو فاتح نے اینک اتار کے میز پہ رکھ دی اور چہرے پہ مسکراہٹ واپس سے آیا موہد نے بھی ٹائی درست کیا اور انٹرویو کا دوسرا حصہ شروع کیا فاتح صاحب ابھی تک ہم آپ سے چیئرمین بننے کے بعد درپیش چیلنجز کی بات کر رہے تھے اب ہم اس ایک سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ کے سپورٹرز اور ناقدین کے ذہن میں ہیں موہت پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا دونوں کے درمیان فاتح کی آفس ٹیبل ہائی تھی آپ نے ببانگ دہل کہا تھا کہ آپ کسی معروفن کرپٹ آدمی کو پارٹی میں نہیں لیں گے لیکن چیئرمین بنتے ہی آپ نے حشام جرجیس جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے مسکرا کے سر سرجھا سرمائی سوٹ میں ملبوس بال دائیں جانب جمائے صاف رنگت اور وجی شخصیت والا چیئرمین مطمئن نظر آ رہا تھا موہت جب میں چھوٹا تھا تو مجھے اپنے والد کی کچھ باتیں بہت بری لگتی تھی اور میں کہتا تھا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا لیکن جب میں خود باپ بنا تو میں نے اپنے آپ کو وہی کرتے پایا جو میرے والد کیا کرتے تھے اور میں نے تب جانا کہ انسان بہت سی باتیں ناتجربہ کاری کے باعث کہتا ہے جو بعد میں غلط ثابت ہو جاتی ہیں اب اس صورتحال کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو میں اپنی بات سے مکر جاؤں کہ میرا وہ مطلب نہیں تھا یا پھر اس نے گہری سانس لی کیمرہ مین اس کے چہرے کی قریب سے عکس بندی کر رہا تھا یا پھر آپ صاف گوئی سے اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جس بات میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی جس کی حقیقت اس وقت آپ نہیں جانتے تھے انسان ہر پل گرو کرتا ہے کچھ سیکھتا ہے میں جب چیئرمین بنا تو میں نے جانا کہ چیئرمین اپنی پارٹی کا باپ ہوتا ہے اور باپ کو بعض فیصلے مجبوری میں کرنے پڑتے ہیں جن کی مسلحت اولاد کو برسوں بات سمجھ آتی ہے باپ اپنی انا کو مقدم نہیں رکھتا کہ اگر میں اپنی بات سے پھرا تو میری ناک کٹ جائے گی باپ اپنی اولاد کی بہتری کو اپنی انا پہ ترجیح دیتا ہے بھلے اس کی ناک کٹ جائے بھلے لوگ تنقید کریں مگر اسے اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کرنا ہوتا ہے موہت کے چہرے سے لگتا تھا وہ کسی متنازع جواب کی توقع کر رہا تھا مگر فاتح رامزل بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا تھا جب میں نے صوفیہ رحمان کے ساتھ ایک اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا کہ میں کسی کرپٹ آدمی کو اپنے ساتھ شامل نہیں کروں گا تو میں وان فاتح بن کے کہہ رہا تھا سیاست میں ہم ایسے بیان دے دیا کرتے ہیں لیکن چیئرمین بننے کے بعد میرے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی میں اب صرف وان فاتح نہیں ہوں میں اپنی پارٹی کے اگلے الیکشن میں جیت یا ہار کا ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ ناتجربہ کاری میں دیا گیا ایک سیاسی بیان تھا اور معروفن کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا آپ کی سیاسی مجبوری ہے کیونکہ یہ بات درست ہے کہ سبھا میں جرجیت صاحب کو ساتھ میں لائے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیت سکتا وہ جتنے بھی کرپٹ ہو جائیں سبا کے لوگ ہمیشہ انہی کو ووٹ دیتے ہیں وہاں سے آپ کو کم از کم بھی بیس سیٹیں مل جائیں گی اور یہ بیس سیٹیں آپ کو وزیر اعظم بنوا سکتی ہیں لیکن موہت رکا اور دوبارہ سے کھنکارا لیکن فاتح صاحب کیا جرجیز جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے آپ معاشرے میں وہ بہتری لا سکیں گے جس کے آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے کیا یہ لوگ آپ کو یہ سب کرنے دیں گے کیونکہ اگر انصاف آ گیا تو یہ خود جیل جائیں گے دیکھو پہلی بات موہر جرجیز پہ کوئی بھی کرپشن کیس ثابت نہیں ہوا اس بات پہ موہر نے برا سا منہ بنایا مگر اس نے بات جاری رکھی اور یہ میری نہیں صوفیہ رحمان کی حکومت ہے اگر جرجیز کرپٹ ہے تو اسے گرفتار کریں اور اس پہ مقدمہ چلائیں صوفیہ صاحبہ آئے روز کہہ رہی ہیں کہ فاتح نے کرپٹ لوگوں کو شامل کر لیا تو وزیر اعظم صاحبہ اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتی جرجیز کو لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ایک کو پارٹی میں لے لوں گا میں صوفیہ رحمان جیسے لوگوں کو نہیں لے سکتا جو اتنے کرپٹ ہوں کہ ان کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں ہو سر ہانگ کانگ پیپرز تو ایک روز اخبار کی زینت بنے اور اگلے روز غائب ہو گئے کسی کو وہ یاد بھی نہیں سائمن فوسٹر کے نام کی وجہ سے پہلے روز اخبار بکا اور پھر دوسری خبروں نے اس خبر کو دبا لیا اب تو کوئی صوفیہ رحمان سے ان کی آف شور کمپنی کے بارے میں سوال بھی نہیں پوچھتا اس لیے ہانگ کانگ پیپرز کو تو آپ رہنے دیں میرا سوال یہ ہے کہ چلیں جرجیز کی آپ برائی نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ آپ کی ٹیم کا حصہ ہے لیکن فاتح صاحب اس طرح کے گرے دانوں کو لے کر کیا آپ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں موہد یہاں ہر شخص گرے ہے یقین کرو مجھے آج تک وہ سنو وائٹ سیاست دان نہیں ملا جس کی میڈیا کو تلاش رہتی ہے میں ایسے سیاست دان کہاں سے لاؤں شریف لوگ سیاست میں آتے نہیں ہیں اور جو آتے ہیں مخالف ان پہ کیچڑ اچھال اچھال کے ان کو داغدار کر دیتے ہیں جو سیاستدان اس ملک میں بچے ہیں مجھے انہی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا اب تم مجھے ایک ایک بات بتاؤ سیاستدان کا کام کیا ہوتا ہے سوری سر موہت کو سمجھ نہ آیا میری پارٹی کے ممبرس جب الیکشن جیت کے پارلیمنٹ جائیں گے تو ان کا کیا کام ہوگا سڑکیں بنانا اپنے ہلکے میں اسکول کھولنا ہسپتال بنانا لوگوں کی غربت دور کرنا یہ سب پھر اس نے خود ہی نفی میں سر ہلایا ہرگز نہیں ممبر پارلیمنٹ کا کام گھر گھر جا کے مسئلے حل کرنا یا سڑکوں کی مرمت کرنا یا نوکریاں دینا نہیں ہوتا میری بات غور سے سنو یہ اداروں کا کام ہوتا ہے ممبر پارلیمنٹ کا کام صرف ایک ہوتا ہے لیجسلیشن کرنا قانون بنانا پالیسی بنانا ہم نے الیکشن جیت کے ہر حلقے میں اسکول نہیں کھولنے ہم نے تعلیم کے لیے ایسے نئے قوانین بنانے ہیں جن کی وجہ سے ایجوکیشن کا ادارہ خود پرانے اسکولوں کو بہتر کرے اور خود نئے اسکول کھولے ممبر پارلیمنٹ نے ایک ایک ہسپتال جا کے عملے پہ چھاپے نہیں ماننے ہوتے اس کا کام صحت کے ایسے قوانین بنانا ہے جو محکمہ صحت خود آگے ہر ہسپتال میں نافذ کرے مجھے پارلیمنٹ میں کوئی بھی نیا قانون پاس کروانے کے لیے دو تہائی لوگوں کی حمایت چاہیے اگر میرے پاس کثیر تعداد میں پارلیمانی ممبران نہیں ہوں گے تو میں نئے قوانین کیسے پاس کرواؤں گا اب مجھے بتاؤ موہت پاور پالیٹکس میں یہ جوڑ توڑ کیے بغیر میں ملک میں بہتری کیسے لا سکتا ہوں اوکے سر مگر میرا سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا جرجیس جیسے لوگ آپ کو کرپشن کے خلاف قوانین بنانے دیں گے کیونکہ ایسی صورت میں وہ خود کل پکڑے جائیں گے مجھے یہ رسک لینا پڑے گا کیونکہ دوسرا آپشن میرے پاس یہ ہے کہ میں صرف پانچ سال لوگوں کو ساتھ رکھوں اور اگلے پچاس سال تک بس الیکشن ہی لڑتا رہوں نہ میں پاور میں آؤں گا نہ میں کوئی بہتری لا سکوں گا بس صوفیہ رحمان جیسے لوگ پاور میں رہیں گے اور کوئی اچھے قوانین نہیں بنائیں گے نہ ہی ان پہ عمل درآمد کرائیں گے اب آپ بتائیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کس آپشن کو بہتر سمجھے گا وہ انٹرویو اس وقت لابی میں نصب ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جا رہا سامنے ریسپشن بنا تھا اور لوگ آ جا رہے تھے ایک جانب صوفے پہ بیٹھے تالیا اور ایڈم گردنے اٹھائے اسکرین کو دیکھ رہے تھے ایڈم چیک والی شرٹ میں ملبوس کلائی کی کف کفپن کیے آگے ہو کے بیٹھا بار بار تالیا کا چہرہ دیکھتا تھا وہ بنا تاثر کے تھا وان فاتح غلط نہیں کہہ رہے دفتن وہ کھنکارا انہوں نے اپنے خواب کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا خواب کے لیے سمجھوتا کیا ہے اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی پاور میں نہیں آ سکتے تالیہ نے گردن موڑ کے سنجیدگی سے اسے دیکھا ایڈم میں نے جب ان کو کھری کھری سنائی تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت سیلف رائٹیس ہوں میں خود کیا تھی مجھے فاتح کو الیکشن جتوانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑا اشر سے پیسے لینے پڑے کتنے اسٹنٹ کرنے پڑے تم وہ سب جانتے ہو لیکن اگر میں یہ سب کروں تو بنتا ہے فاتح یہ کرے تو نہیں بنتا مجھے بھی معلوم ہے کہ جو انہوں نے کیا وہ وقت کی ضرورت تھا اور میں بھی ان کو یہی مشورہ دیتی اگر انہوں نے اتنے بڑے بول نہ بولے ہوتے انہوں نے جرجیت سے ہاتھ میں یہ غلط نہیں ہے انہوں نے قدیم ملاقہ مجھے بھی دوسرا اور تیسرا موقع دیا تھا وہ چوروں کو سدھرنے کا موقع دینے پہ یقین رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی انسان کا کال اس کا بانڈ ہوتا ہے وہ لیڈر ہیں ان سے توقعات زیادہ ہیں اپنے کال سے پھر کے انہوں نے خود کو ایک ایک ایک انسان ثابت کیا ہے اور بس ایڈم نے مسکرا کے کہا تو وہ جو لفظ ڈھونڈ رہی تھی چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکی چیتالیہ وہ انسان ہے اور وہ پوری قوم کے سامنے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیاسی شعلہ بیانی میں ایک ناممکن وعدہ کر لیا تھا جرجیس کو لینا اخلاقی طور پہ غلط تھا سیاسی طور پہ نہیں غلط ان کا ناممکن وعدہ کرنا تھا انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اس سے زیادہ آپ ایک سیاستدان سے کس چیز کی توقع کرتی ہیں تالیہ نے تندہی سے اسے گھورا میں ان کو پرفیکٹ سمجھتی تھی ایڈم میں نے ان کے لیے اتنا کام کیا خود کو لائم لائٹ میں بھی لے آئی اب اس اخبار کے دفتر میں چلتے پھرتے سب لوگ مجھے پہچانتے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ کیا یہ سب اتنا معنی رکھتا تھا کہ میں اتنی کوشش کرتی ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اسکرین پہ نظر آتے موہت نے اگلا سوال جھاڑا سنا ہے آپ کی کیمپین مینیجر تالیا مراد نے جرجیت صاحب کی شمولیت پہ احتجاجن استعفیٰ دے دیا ہے کیا یہ بات درست ہے کہ اس فیصلے سے پارٹی والے بھی ناراض ہیں تالیا کا سانس تھم گیا وہ دم سادے اسکرین کو دیکھنے لگی کیمرے نے فاتح کا چہرہ دکھایا تالیہ مراد اس نے دھیرے سے ہنس کے سر چھٹکا تالیہ میری کیمپین مینیجر تھی اس کا کانٹریکٹ الیکشن تک تھا اور ہم سب کی خواہش تھی کہ وہ اس کے بعد بھی کام کرتی لیکن کیمپین نے اسے بہت تھکا دیا تھا you know burnt out syndrome اس لیے وہ فی الحال چھٹی پہ چلی گئی ہے اور جیسے ہی وہ واپس آئے گی آپ اس کو ہمارے ساتھ ہی پائیں گے اس میں ایسا کچھ غیر معمولی نہیں ہے ذرا سے شانے بھی اچکائے تالیا پلک جھپ کے بنا اسکرین کو دیکھ رہی تھی وہ کور کر رہا تھا یا اسے واپس بلا رہا تھا ایک اور سوال موہت کے اوپر کیمرہ آیا تو وہ مسکرا کے پوچھنے لگا اچھا اینکر ایک آخری سوال اپنی پٹاری میں ایسا رکھتا ہے جس کے بارے میں سامنے بیٹھے مہمان کو گمان نہیں ہوتا اس سوال کا مقصد مہمان کو حیران کرنا یا غصہ دلانا ہوتا ہے دونوں صورتوں میں مہمان اپنی مصنوعی مسکراہٹ والے خول کو چٹخ دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا جو نیچرل رد عمل سامنے آتا ہے وہ بعد ازاں مشہور ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ اس کے کلپس چلتے ہیں اور پروگرام کی ریٹنگ بڑھتی ہے فاتح صاحب کا ذرائع سے خبر ملی ہے کہ آپ کی سابقہ کیمپین مینیجر تالیہ مراد کے خلاف پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ تفتیش کر رہا ہے غالباً کسی فراڈ وغیرہ کے سلسلے میں آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھا وجی صورت مرد لمحے بھر کو چپ رہ گیا وہ حیران ہوا تھا سوال غیر متوقع تھا البتہ اس نے صرف ابرو اکٹھے کیا اور اجنبے سے موہت کو دیکھا مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے مگر لوگ پر کا پرندہ بنا دیا کرتے ہیں آئی ایم شور یہ کوئی غلط فہمی ہوگی کیونکہ تالیہ مراد ایک بہت قابل بھروسہ کریڈیبل اور معزز خاتون ہے اور عموماً ایسی خواتین جب سیاست میں آتی ہیں تو ان کو انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اگر تالیہ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو یقیناً حکومتی پارٹی ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اعتماد سے جواب آیا سوائے حیرانی کے اس کے چہرے پہ ایسا کوئی تاثر نہ تھا نہ بد اعتمادی نہ پریشانی وہ اسے دیکھ کے رہ گئی تو فاتح کے ساتھ کام نے مجھے دوری نگارا ملاو یعنی ملیشیا کا قومی کانٹا بنا دیا ہے وہ کرب سے بولی تھی میں تو بنگا رایا ملاو تھی ایڈم یہ لوگ اب مجھ پہ ایسے کیچڑ اچھالیں گے کچھ نہیں ہوگا چیتالیہ اور سائمن اس نے ایک دم کھنکار کے توجہ راہداری کی طرف مبزول کروائی تو وہ چونکی گردن موڑ کے دیکھا تو سامنے طویل راہداری میں سائمن فاسٹر دو افراد کے ہمراہ کھڑا کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا تالیہ نے گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور اٹھی ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا اب ہم کیا کہیں گے سائمن کو وہ تو مجھے کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اپنی سٹوری کا کریڈٹ مجھے کیسے دے گا ایڈم کو یہی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ تالیہ اسے کیسے دھمکائے گی یا بلیک میل کرے گی کہ عوام کے سامنے وہ اپنی چوری کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو جائے اور ایڈم سے معافی مانگے بہت آسان وڈ کو سر کے اوپر کرتے ہوئے حتمی لہجے میں بولی ہم سائمن فاسٹر کو اس کی اوقات یاد دلا دیں گے تم آؤ میرے ساتھ اس کے جارحانہ انداز نے ایڈم کے اندر نئی روح پھونک دی وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا سائمن کے قریب جاتے ہوئے ڈھیروں اشتعال اندر ابلنے لگا تھا وہ دونوں اس کے قریب آئے تو سائمن نے ساتھ موجود افراد کو جانے کا کہہ دیا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا پھر ہلکا سا مسکر آیا او ایڈم کیسے ہو تم پھر اسے نظر انداز کر کے تالیہ کو دیکھا چیتالیہ آپ کیسی ہیں بہت اچھی کیمپین چلائی آپ نے فاتح رام سل کی وہ خوش دلی سے انگریزی میں گویا ہوا ایڈم نے مٹھیاں بھینچ لیں اور کچھ سخت کہنے ہی لگا تھا کہ اوہ سائمن میں تو خود آپ کی بہت بڑی فین ہوں آپ کی اسٹوریز تو ہم جیسے لوگوں کا سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دیتی ہیں اور وہ ہانگ کانگ پیپرز والی اسٹوری تو بہت زبردست تھی وہ اپنے دونوں ہاتھ باہم ملائے کسی فین گرل کی طرح مروب ہو کے کہہ رہی تھی ایڈم کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے منہ کھل گیا بے یقینی سے اسے دیکھا آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں چیتالیہ سائمن تفاخر سے مسکرایا اور آپ کو پتا ہے ایڈم میرا دوست ہے اور میں سب سے زیادہ آپ کی شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ نے اپنے سورس کو مخفی رکھا راز دارانہ انداز میں ایڈم کی طرف اشارہ کیا اور آواز دھیمی کی پلیز آپ اس کا نام راز میں رکھیے گا ورنہ ہر کوئی آپ کی طرح نڈر نہیں ہوتا کہ بار سوخ افراد سے لڑائی مول لے۔ ایڈم تو ویسے ہی بہت ڈر ہے اب بھی ڈر رہا تھا کہ کہیں سائمن صاحب میرا نام نہ بتا دیں کسی کو میں نے سوچا اس کو ساتھ لے آؤں اور تسلی کروا دوں کہ آپ اس کا نام نہیں لیں گے وہ تینوں راہداری میں آمنے سامنے کھڑے تھے اور ایڈم ابس تالیہ کو گھورے جا رہا تھا او ہو فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں ایڈم نے جس طرح رازداری سے مواد میرے حوالے کیے تھا میں اس کا اعتماد توڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ایڈم تم فکر نہ کرو سائمن نے بڑے بھائیوں والے انداز میں ایڈم کے شانے پہ ہاتھ رکھے تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا یہ میرا وعدہ ہے اور سارے جھگڑے اس نام کے ہی تو تھے وہ اتنا ششردر تھا کہ کچھ کہہ ہی نہ سکا بس سر ہلا دیا اچھا سائمن ایک اور بات وہ ذرا تشویش سے بولی آپ نے جو دس نام لیک کیے وہ اب اپنی اہمیت کھو رہے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ ای میلس جو ایڈم کے پاس ہیں ہمیں ان سب سے مزید نام لے کر لیک کرنے چاہیے بام ثبوت تاکہ یہ اسٹوری زیادہ مشہور ہو ہاں بالکل میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میں ایڈم سے اسی سلسلے میں کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا مگر مصروفیت کے باعث کر نہیں سکا مصروفیت یا شرمندگی کے باعث ایڈم تندہی سے اسے دیکھ کے رہ گیا مگر سائمن اس دفعہ ہم انہیں صرف ایک نیوز اسٹوری کے طور پہ نہیں چھاپیں گے کیونکہ اب آپ دونوں کے پاس میرے جیسی سیاسی اسٹریٹجسٹ موجود ہے وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی ہم ان ناموں کو بھرپور منصوبہ بندی سے لانچ کریں گے اور بے فکر رہیں میں فیس نہیں لوں گی مگر میری صرف ایک شرط ہے کہ میرے دوست کا نام راز میں رہے گا میڈیا پہ ہر جگہ آپ ہی کا نام آنا چاہیے آف کورس بالکل فکر نہ کیجیے وہ خوش دلی سے بولا تو کیا اسٹریٹجی ہے آپ کے ذہن میں ساتھ ہی اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی وہ غالباً کہیں جانے کے لیے لیٹ ہو رہا تھا آپ کے پاس وقت کم ہے سو فی الحال ہم ایک ٹویٹر ہینڈل سے آغاز کرتے ہیں تالیہ نے اس کی سیل فون کی طرف اشارہ کیا میں نے آپ کو ایک نئے ہینڈل کا لنک ڈی ایم کیا ہے آپ اس کو اپنے ٹویٹر سے شیئر کر دیں تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں سائمن نے فون نکالا اور اسکرین روشن کی پھر ابرو اٹھا کے اسے دیکھا دی ہانگ کانگ پیپرز واہ وہ اب اسکرین کو اوپر کرتا اس نئے ہینڈل کو دیکھ رہا تھا ہم اس ہینڈل کے ذریعے خائب بنائیں گے پھر ویب سائٹ لانچ کریں گے مزید نام کمنگ سون ہے کہ جیسی خبریں لگائیں گے جب تک ہم لوگوں کی توجہ گھیرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ایڈم مزید نام نکال چکا ہوگا ہم آہستہ آہستہ نام دیتے جائیں گے تاکہ خبر مر نہ جائے بلکہ لوگوں کو انتظار رہے شرط صرف یہ ہے کہ فرنٹ پہ آپ ہوں گے اور بیک پہ میں اور ایڈم وہ متانت سے اسے سمجھا رہی تھی اور سائمن تائیدی انداز میں سر ہلا رہا اگر یہ خبر بین الاقوامی لیول پہ اٹھائی جائے تو سائمن آپ کسی انٹرنیشنل ایوارڈ کے لیے نامزد ہو سکتے ہیں لیکن یہ صرف تب ہوگا جب اس کی پروموشن درست طریقے سے کرے وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی اور ایڈم خون کے گھون پی رہا تھا ایک دفعہ بنگا رایا ملایو کا آخری باب لکھنا نصیب ہو مجھے ایسے شاندار طریقے سے شہزادی تاشا کا انجام لکھوں گا کہ یہ یاد رکھیں گی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ سائمن کی بھی فین ہیں باہر کار کی طرف جاتے ہوئے وہ خفگی سے بولا تمہیں لگا میں اس کو ڈراؤں گی دھمکاؤں گی یا بلیک میل کروں گی وہ سنجیدہ شکل بنائے چلتی جا رہی تھی سائمن سے ملاقات ختم ہوئی تو فاتح کے انٹرویو کے بعد والے تاثرات چھا گئے تھے تو ہم اور کس لیے گئے تھے وہاں ایڈم بن محمد وہ اس کی طرف گھومی اور آنکھوں کی پتلیوں سکور کے غور سے اسے دیکھا میں لوگوں کو بلیک میل نہیں کرتی نہ ان کو ڈراتی دھمکاتی ہوں کیا تم ابھی تک تالیہ کو نہیں جانتے میں لوگوں کو صرف لالچ دیتی ہوں سنہرے مستقبل کا لالچ ایک کون آرٹسٹ لوگوں سے کانفیڈنس گیم کھیلتا ہے وہ جس چیز پہ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتا ہے جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اعتماد کس چیز پہ ہوتا ہے کس پہ اپنے خوابوں کے پورا ہونے پہ ہم سب کو لگتا ہے کہ ایک دن ہم بہت امیر ہو جائیں گے یا بہت خوبصورت ہو جائیں گے یا گناہ معاف کروا کے جنت میں چلے جائیں گے یا جو کیریئر چاہتے ہیں وہ بنا لیں گے خوابوں کے لیے کوئی محنت کرے یا نہ کرے یہ امید اکثر انسانوں کو ہوتی ہے کہ ایک دن وہ سب کچھ پا لیں گے کون آرٹسٹ صرف ٹارگیٹ کے خوابوں کو پورا کرنے کی صورت نکال کے دیتا ہے اور سائمن کا سب سے بڑا خواب کیا ہے آپ کو پتا ہوگا آپ ان کی فین ہیں وہ ہنوز ناراض تھا وہی جو تمہارا اور ہر صحافی کا خواب ہوتا ہے کہ ایک دن اس کی کوئی سٹوری اتنی مشہور ہو کہ وہ اسے بین الاقوامی ایوارڈز جیت پائے خواب انسان کا بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہر خطرہ مول لے لیتا ہے سائمن بھی لے گا تو ہم سائمن کو کون کر رہے ہیں وہ اچھنبے سے اسے دیکھ رہا تھا دونوں پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے آسمان بادلوں سے ڈھکا تھا اور وہاں چھایا سی جو ہمیں کرنا آتا ہے وہی ہماری جان بچائے رکھتا ہے ایڈم اور تالیہ کو صرف لوگوں کو کون کرنا آتا ہے ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح کندھے اور چکا کے وہ کار کی طرف بڑھ گئی ایڈم کو ڈراپ کرنے تک وہ اس کو اپنے پلان سے آگاہ کرتی آئی تھی وہ خاموشی سے سنتا رہا میں آپ سے ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں وہ موضوع سے ہٹ کے کہنے لگا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور حکومتی ارکان نے آپ کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا ہے وہ آپ کو دوری نگارہ ملاؤ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں مگر نہیں چیتالیا وہ مسکرا کے دیکھ کے بولا آپ بنگا رایا ملاو تھی ملایا کا پھول اور وہی رہیں گی ملایا کا کانٹا صوفیہ رحمان جیسے لوگ ہیں اور ہمیں اپنے ملکوں سے آزاد کرنا ہے مسکرا کے کہتے ہوئے وہ کار کا دروازہ کھولنے لگا اس کا گھر آ گیا تھا تھوڑی دیر بعد اپنے برآمدے کے اسٹیپ پہ تنہا بیٹھا باغیچے پہ بادلوں کی چھایا تھی کیونکہ آج سورج نے سارے شہر سے پردہ کر رکھا تھا مرغی اور اس کے چوزے جانے کہاں گم تھے ماں نے بتایا تھا کہ رات کو بلی ایک چوزہ اٹھا کے لے گئی تھی اس لیے آج مرغی اپنے بچوں کے ساتھ کہیں چھپی بیٹھی تھی ایڈم نے ایک نظر اپنے اعتراف میں پھیلے خوبصورت منظر کو دیکھا اور پھر گھٹنوں پہ رکھے کاغذوں کو پھر اس نے قلم کھولا اور پہلے صفحے پہ جلی حروف میں لکھنے لگا دوری نگارہ ملاو از ایڈم بن محمد ایک کتاب اس نے قدیم ملاقہ میں لکھی تھی ایک کتاب وہ اب لکھنے جا رہا تھا پہلی کا نام اس نے ایک مورخ کے بستے میں رکھے کاغذات سے چرایا تھا دوسری کا نام اس نے چیتالیہ کی گفتگو سے چرایا تھا کیونکہ رائٹرز بہترین چور ہوتے ہیں اگلی صبح حالم کا بنگلہ دھوپ میں نکھرا کھڑا تھا لان کی گھاس آج خشک تھی اور اس کے سنہرے پن کو لاؤنج کی قدادم کھڑکیوں سے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا کھڑکی کے سامنے صفحے پہ بیٹھی داتن ٹی وی دیکھتے ہوئے مولٹن لا کھا رہی تھی جبکہ تالیہ کچن کی سینٹرل میز پہ موجود اپنے ناشتے کے ساتھ ساتھ حالین کے سیاہ موبائل پہ مسلسل پیغامات دیکھنے میں مصروف تھی گھنٹی بجی تو داتے نے پہلے بے زاری سے دروازے کو دیکھا اور پھر تالیہ کو نظروں سے اس نے تالیہ اور اپنا دروازے تک کا فاصلہ نہ پا دور تھی داتن قریب تھی یعنی کہ اسے ہی اٹھنا تھا خفگی سے پلیٹ رکھی اور چاکلیٹ بھرا انگلی کا پورا منہ میں رکھتی وہ اٹھ کے دروازے تک آپ کی پیشکش ابھی تک مؤثر ہے کیا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے ایڈم نے بے قراری سے پوچھا داتے نے ایک نظر اپنے ہاتھ پہ لگی چاکلیٹ کو دیکھا اور پھر اس نوجوان کو گورا سامنے تین فرلانگ دور ایک بیکری موجود ہے جو کھانا ہے وہیں سے کھاؤ میرے مولٹن لاوا پہ نظر مت رکھو اچھا میں اس آفر کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے مجھے کچھ دن پہلے دی تھی سیلون جم سیلف گرومنگ داتن کے تاثرات بدلے ابرو اٹھائے اور مسکرا کے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ کچھ اداس اور کچھ بے چین نظر آتا تھا تو تم خود کو گروم کرنا چاہتے ہو کنکھیوں سے اندر کچن میں بیٹھی کام کرتی نظر آتی تالیہ کو بھی دیکھا کل جب ہم سائمن کے پاس گئے تو اس نے چیتالیہ کی بات دھیان سے سنی اور ان کی ہر بات کو اہمیت دی جانتی ہیں کیوں کیونکہ چیتالیہ لوگوں پہ ایک گہرا امپریشن چھوڑ کے جاتی ہیں میری قدر اس نے اس لیے نہیں کی کیونکہ ایڈم بن محمد کسی پہ امپریشن نہیں چھوڑتا مجھے جو تالیہ کے لیے خود کو نہیں بدلنا داتے مجھے اپنے لیے خود کو بدلنا ہے تاکہ میں اپنی نظر میں معتبر ہو سکوں تاکہ میں جب امیر لوگوں کے درمیان بیٹھوں تو کسی کی عمارت مجھے متاثر نہ کرے جب میں طاقتور لوگوں کو دیکھوں تو کسی کی طاقت مجھے ڈرا نہ سکے میں اپنی شخصیت میں وہ اعتماد لانا چاہتا ہوں جس کی مجھ میں کمی ہے اور یہ ایڈم کے لیے ہوگا یہ ایڈم کے اپنے لیے ہی ہونا چاہیے گڈ داتے نے گہری سانس لی اور سر ہلایا یعنی آج سے ہم ایڈم بن محمد کو اس کے احساس کمتری اور لو سیلف اسٹیم سے نکالنے جا رہے ہیں اس سب کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں ہے اپنی ذات پہ اعتماد ضروری ہے اور یہ تب آتا ہے جب آپ دنیا کے مختلف رنگ دیکھتے ہیں اور اتنے لوگوں سے ملتے ہیں کہ اپنا آپ ان سے بہت منفرد نظر آنے لگتا ہے تب آپ جانتے ہیں کہ آپ اصل میں کیا ہیں مشکل مرحلہ اپنے اصل کو قبول کر لینا ہے جب انسان یہ کر لیتا ہے تو وہ نڈر ہو جاتا ہے اور اس کی سیلف اسٹیم بڑھ جاتی ہے اور وہ اپنے لیے خود ہی کافی ہوتا ہے ابھی تک تم نے دو طرح کی دنیائیں دیکھی ہیں قدیم علاقہ اور اپنا مرغیوں کے ڈربے والا گھر نو آفینس مگر اب چوزوں کے بڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے داتن کسی فلسفی کی طرح سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اندر کچن میں بیٹھی تالیا کے کانوں میں ان کی باتیں مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح سنائی دے رہی تھی مگر اس نے توجہ نہ دیا اور فون بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی وہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ پاؤں کسی شہر سے ٹکرایا وہ رکی اور جھک کے دیکھا اس روز ایڈم کے ہاتھ سے جو بنگا رایا ملایا پھسلی تھی وہ میز کے اس طرف جا گری تھی اس نے اوپر اوپر سے ہی صفائی کی تھی تو وہ ابھی تک وہیں پڑی تھی وہ جھکی اور کتاب اٹھا کے سیدھی پروسیکیوٹر کو متاثر کرنے کے لیے وہ ایک کتاب لے آئی تھی مگر اس کو کھول کے دیکھا تک نہیں تھا اس سنہری صبح میں طالیہ مراد نے اس کتاب کے صفحات پلٹائے تو بارہویں باپ کا اختتام خود بخود کھل گیا اور تمام غلاموں کو آزاد کروا کے بندہ ہارا کی بیٹی ایک دن اپنے گھوڑے پہ سوار نکلی جنگل کی طرف اور پھر نہ دیکھا کسی زینف نے اس کے بعد اس شاید وہ بادلوں کے اوپر چلی گئی تھی یا ان کے پار جہانوں میں اس نے اگلا صفحہ پلٹایا باپ تیرا از آدم بن محمد اور جب لوٹی شہزادی تاشا اپنے سفر سے اپنے مورخ کے ساتھ تو دیکھا اس نے اپنے ملاقہ کو عجیب حالت میں اور باقی سب نے اسے دیکھا مختلف روپ میں سفر کسی کے بال سفید کرتا ہے تو کسی کے جھاڑ دیتا ہے مگر شہزادی تاشا جب سفر سے لوٹی تو اس کے بالوں کا رنگ رات کی طرح سیاہ ہو چکا تھا اس نے دھیرے سے اپنے سیاہ بالوں پہ ہاتھ پھیرا ایڈم کی طرح اس نے کتاب بند نہیں کی اسے پھینکا نہیں ملون نہیں سمجھا وہ کتاب کو پڑھتے ہوئے سر جھکائے سیڑھیوں کی طرف بڑھتی گئی اسے اپنے مستقبل کے خواب آنا بند ہو گئے تھے اور یہ کتاب واحد ذریعہ تھی اپنا مستقبل جاننے کا مستقبل یا پھر شاید وہ ماضی تھا دو مہینے بعد سڑک کے دونوں اعتراف ہوٹلس کی بلند عمارتیں تھیں آج آسمان پہ سیاہ بادل پھیلے تھے تو سڑک بھی ٹھنڈی چھایا کی لپیٹ میں تھی بے فکر لوگ مصروف لوگ مسترب لوگ سب آگے پیچھے چلتے جا رہے تھے ایسے میں سب پر ساتھی میں ملبوس لڑکی سر کو ہٹ سے ڈھکے جیبوں میں ہاتھ ڈالے مخالف سمت سے چلتی آ رہی تھی چند گز دور ایک شیشوں سے ڈھکا ہوٹل تھا جس کے داخلی دروازے کے سامنے ایڈم کھڑا تھا تالیہ نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا وہ ادھر ادھر دیکھتی مگن سی قدم اٹھا رہی تھی دفتن ایک چھوٹا بچہ دور سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کو کوہنی سے تھام کے روکا وہ مڑ کے اس کی بات سننے لگی پھر ایڈم نے دیکھا کہ اس نے سبز قمیض کی جیب سے چند نوٹ نکال کے بچے کے ہاتھ میں دیے ہیں وہ بچہ بھکاری نہیں تھا مگر غریب لگتا تھا پیسے لے کر فوراً بھاگ گئے تو اب آپ چیریٹی بھی کرتی ہیں جب وہ قریب آیا تو وہ مسکرا کے بولا تالیہ نے بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکا دیا وہ بھی جائز آمدنی سے فٹ کے حالے میں اس کا چہرہ مطمئن لگتا تھا ہر بوجھ سے آزاد بالکل اب تو آپ انویسٹیگیٹر ہیں اور لوگ آپ کو اپنے مسئلوں کے حل کے لیے بھاری رقوم دیتے ہیں مگر آپ اچھا کرتی ہیں کہ دوسروں کی مدد کرتی ہیں جانتی ہیں صدقات کیوں انسان کو اچھا محسوس کرواتے ہیں وہ دونوں ایک ساتھ ہوٹل کے اندر داخل ہوئے سفید مرمری فرش سے بنی لابی دوپہر کے وقت چمک رہی تھی وہ ریسپشن سے گزر کے لفٹ کی طرف جانے لگے کیوں اس نے دیوار پہ لگے شیشے میں اپنے ساتھ چلتے ایڈم کا عکس دیکھ کے پوچھا وہ اب چیک والی قمیض نہیں پہنتا تھا نہ اس کے بال فوجیوں کے انداز میں کٹے ہوتے تھے اس نے گول گلے والی سفید شرٹ پہ پوری آستین کی سیاہ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے تھے جینس کے نیچے تسمے والے بھورے بوٹ تھے بال ماتھے پہ کٹے ہوئے گرتے تھے اور ہلکی ہلکی شیو اب اس کے چہرے کا حصہ بن چکی تھی کیونکہ صدقہ انسان کو غنی کرتا ہے پر اعتماد سا ایڈم اس شاندار لابی میں چلتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز بتا رہا تھا جو اس سے محبوب ہے اس کی زنجیروں سے آزاد کرتا ہے پیسہ سب کو محبوب ہوتا ہے انسانوں سے آپ کسی غرض کی وجہ سے محبت کرتے ہیں یا کسی رشتے کی وجہ سے مگر پیسے سے محبت کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اپنی ذات صدقہ ہمارے دل کو اس محبت سے آزاد ہونا سکھاتا ہے اور جب دل یہ سیکھ لے تو کبھی نہ کبھی وہ دوسری محبتوں سے بھی غنی ہو ہی جائے گا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چوٹ کر گیا تھا اس کے ساتھ چلتے ہوئے سبز ہڈ والی لڑکی نے مسکرا کے اسے دیکھا تمہارے فلسفوں کا مجھے علم نہیں ہے مگر اتنا عرصہ لوگوں سے لیا ہی ہے اب واپس دینے کا وقت ہے خیر تم نے اس ہوٹل میں سائمن کو ابھی کیوں بلوایا شام تک انتظار کر لیتے اس ہوٹل کی لوکیشن اچھی ہے نا لفٹ کے دروازے کھلے تو اس کی نظر سامنے لفٹ سے نکلتی دو لڑکیوں پہ پڑی وہ دونوں باتیں کرتی باہر آ رہی تھی ایک اسکارف پہنے ہوئی تھی اور دوسری نے نکاب اوڑھ رکھا تھا دونوں کے ہاتھ میں کتابیں تھیں اور چہروں پہ آسودہ مسکراہٹ ہے وہ رک کے انہیں دیکھنے لگی چہرے پہ اداسی چھا گئی کچھ لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں ایڈم نیک کام کرنا ان کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے خاندان کی حفاظت میں پرورش پائی اللہ تعالیٰ کے دین پہ قائم رہے عبادت کی اچھے کام کیے اور نیک نام رہے وہ کسی کے لیے کانٹا نہیں بنتے جھرجھری لے کر سر جھٹکا وہ لڑکیاں اب ساتھ سے گزر کے دور جا رہی تھی ایڈم نے پلٹ کے نہیں دیکھا ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے بظاہر نیک نظر آنے والے لوگ بھی اپنے اندر ہر وقت شیطانوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی غم ہوتے ہیں وہ بھی ٹوٹتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ اچھے کام کرنا آزمائش بنا رہتا ہے کسی کے لیے زبان کے گناہ کسی کے لیے آنکھ کی خیانتیں کسی کے لیے سچ بولنا ہر شخص کا امتحان مختلف ہوتا ہے آپ اپنا موازنہ دوسروں سے نہ کریں آپ اپنی زندگی میں درست سمت میں جا رہی ہیں اس نے گہری سانس لی اور غور سے ایڈم کو دیکھا تم اپنی سناؤ بدلتے جا رہے ہو ہوں ہوں میں جو اصل میں تھا وہی زیادہ سے زیادہ بنتا جا رہا ہوں اور وہ کیسے اس کے اعتماد پہ تالیہ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر لفٹ کی طرف بڑھ گئی وہ اس کے پیچھے آیا کیونکہ جب میں امیر لوگوں کی محفلوں میں جانے لگا تو میں نے جانا کہ وہ مجھ سے بہتر نہیں ہے اس لیے میں ان کی ٹیبلز پہ بیٹھ کے چھری کانٹے کے بجائے ہاتھ سے ویسے کھاتا ہوں جیسے بچپن سے کھاتا آ رہا ہوں مجھے اپنے گھر کا بتانے میں شرمندگی نہیں ہوتی میں ان سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس کھونے کو نہ اعلیٰ نوکری ہے نہ تخت و تاج پارٹی چیئرمین ڈرتے ہوں گے کہ کرپٹ لوگوں سے ہاتھ نہ ملائے تو اقتدار چھن جائے گا ایڈم بن محمد نہیں ڈرتا مسکرا کے کہتا وہ لفٹ میں داخل ہوا تالیا نے بٹن پریس کیا ہی تھا کنکھیوں سے نظر آیا کوئی اور بھی اندر آیا تھا فورتھ فلور نوارد نے موبائل پہ ٹیکسٹ کرتے ہوئے حکم صادر کیا اور پھر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو خود بھی منجمد رہ گیا ایسا منجمد جیسی تالیا ہوئی کھڑی تھی اس کے لب توانکوں میں ڈھلنے لگے مگر خود کو روک دیا سبز ہڈ والا سر ہلایا اور فور کا ہنسا دبایا فاتح نے ایڈم کو جیسے دیکھا ہی نہیں وہ صرف تالیہ کو دیکھ رہا تھا سر سے پیر تک دو تین دفعہ دیکھا وہ اسے مختلف لگی تھی اور تالیہ کو وہ ویسا ہی لگا تھا سرمئی سوٹ ٹائی میں ملبوس بالوں کو جیل سے دائیں طرف سمیٹے چہرے پہ شیف کی ملاحٹ اور تازہ دم سی مسکراہٹ لیے باریسن نیشنل کا صدر اس کے سامنے کھڑا تھا لفٹ خاموشی سے ان تینوں کو اوپر لے جاتی گئی تم یہاں کیسی ہو اس نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے ایک ساتھ کئی سوال کیے تالیہ نے ایک مشکوک نظر ایڈم پہ ڈالی لوکیشن مائی فٹ وہ سب جانتا تھا لمحے بھر کو تو ایڈم بھی گڑبڑا گیا اس سے معلوم تھا کہ وہ اس وقت یہیں ملے گا لیکن وہ ان کے ساتھ بغیر سیکیورٹی کے لفٹ میں داخل بھی ہو جائے گا یہ اس کے لیے غیر متوقع تھا یا شاید قسمت ان تینوں کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی تھی ٹھیک ہوں اور آپ فاتح صاحب وہ رکھائی سے اس کو دیکھ کے بولی لہجے کی کڑواہٹ اتنی شدید تھی کہ ایڈم نے بھویں بھینج کے اسے گھورا اب صلاح کر لیں میں ٹھیک ہوں اچھا ہوا تم سے ملاقات ہو گئی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا وہ موبائل اٹھائے یوں کہہ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان کوئی تلخی نہ ہوئی ہو اور بات ختم کر کے واپس ٹیکسٹ کرنے لگ جائے گا جیسے تالیہ نے اس کی ساری میز کبھی الٹی ہی نہیں تھی آپ کے پاس میرا نمبر موجود تھا فاتح صاحب آپ پوچھ لیتے یہ پروسیکیوٹر احمد نظام کون ہے اس نے سادگی سے پوچھا اور تالیہ کے چہرے کے سارے زاویے درست ہوئے جی وہ ایک دم سیدھی ہوئی لفٹ کے دروازے کھلے تو سفر ختم ہو گیا فاتح باہر نکلتے ہوئے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا مجھے اس کی کال آئی تھی وہ مجھ سے تمہارے حوالے سے ملنا چاہتا ہے آج شام وہ میرے گھر آئے گا کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کس سلسلے میں وہ تو جہاں تھی وہیں رہ گئی البتہ اسی پل فاتح نے محسوس کیا کہ ساتھ والا شخص بھی وہیں کھڑا ہے نظر اٹھائی تو دیکھا وہ ایڈم تھا وان فاتح خوشگوار حیرت سے مسکرایا اور ہاتھ بڑھایا Adam you look good Adam نے مسکرا کے ہاتھ تھاما سو ڈو یو سر دونوں کے ہاتھ جدا ہوئے تو دونوں کی نظریں تالیہ کی طرف مڑی جو ششدر کھڑی تھی ان کو متوجہ پا کے وہ ذرا سمجھ لی آپ کے آپ کے خیال میں وہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہے سر سری سا لہجہ بنا کے فاتح کو غور سے دیکھا کچھ دیر کے لیے ناراضی پس پشت ڈال دی اس نے محض شانے اچکائے یہ تو شام کو پتہ چل جائے گا لیکن اگر کوئی بات ہے جو مجھے پہلے سے معلوم ہونی چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو وہی ازلی دوستانہ انداز وہی حوصلہ افزا مسکراہٹ تالیہ نے تاثرات پھر سے پتھر کر لیے مجھے کیا معلوم فاتح صاحب سیاست دانوں کے ساتھ کام کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ایک سرکاری پروسیکیوٹر مجھ سے وہی قیمت وصول کرنا چاہتا ہے خیر مجھے دیر ہو رہی ہے اچھا لگا تمہیں یہاں دیکھ کے تاشا امید ہے تم ٹھیک ہوگی اس کی ساری رکھائی کے جواب میں مسکرا کے اتنا کہا اور موبائل کو دیکھتا آگے بڑھ گیا آپ کو ان سے صلاح کر لینی چاہیے تھی وہ اس پہ خفا ہوا تو تیزی سے آگے بڑھتی تالیا نے چہرہ موڑ کے اسے گھورا تم نے جان بوجھ کے مجھے یہاں بلایا کیوں کیونکہ ایڈم تو ہمیشہ ایسا کرتا ہے اس کے الفاظ پہ ماضی کی یاد کسی ہوا کے جھونکے کی طرح تالیہ کے ذہن سے ٹکرائی جب وہ نیلامی کے بعد سن باؤ کی غلامی میں گیا تھا اور دونوں کی آپس میں تلخی ہو گئی تھی تب بھی ایڈم نے ان کو جیا کے چائے خانے پہ اکٹھا کیا تھا کیوں کرتے ہو تم ایسا ہمیں ناراض کیوں نہیں رہنے دیتے کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں وہ سادگی سے مسکرایا آیا کچھ تھا جو اس میں بدل گیا تھا کچھ تھا جو اس کے اندر آ گیا تھا بے نیازی اور اعتماد مگر سادگی کے ساتھ نہ کہ بناوٹی اور مصنوعی مجھے ان سے صلاح نہیں کرنی اور یہ یہ پروسیکیوٹر میں سمجھتی تھی میری جانے سے چھوٹ گئی ہے مگر اف وہ غصے سے بولتی تیز تیز چل رہی تھی کہاں جا رہی ہیں ریسٹورینٹ اس طرف ہے وہ اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کے حیران ہوا سائمن سے تم خود ملاقات کرو میں اس وقت یہاں نہیں ٹھہر سکتی مجھے اس پروسیکیوٹر کو فاتح سے ملنے سے روکنا ہے پتہ نہیں کیا کیا بول دے وہ میرے بارے میں وہ مجھے فراڈ سمجھے یہ مجھے گوارا نہیں ہے چیتالیہ وہ ہکا بکا رہ گیا وہ سیڑھیوں کے دھانے پہ رکی گہری سانس لی اور اس کی طرف گھومی ایڈم تم اکیلے اس معاملے کو ہینڈل کر سکتے ہو خود پہ یقین رکھو مجھے جانا ہے ابھی اس کے انداز میں تسلی بھی تھی اور منت بھی ایڈم جان گیا کہ وہ اسے مزید نہیں روک سکتا ہڈ والی لڑکی کسی بلی کی طرح تیز تیز سیڑیاں پھان گئی ایڈم کیسے ہو وہ ریسٹورینٹ میں آیا تو سامنے میز پہ ہی سائمن بیٹھا تھا اسے دیکھ کے مسکرا کے ہاتھ ہلایا البتہ کھڑا نہیں ہوا ایڈم بھی چہرے پہ مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے جا بیٹھا مزید کتنی ای میلس کریک کی تم نے وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا ان گنت تقریباً پچاس نام مزید سامنے آئے ہیں میرا خیال ہے دو ماہ ہم نے ہانگ کانگ پیپرس نامی ٹویٹر ہینڈل کی بہت پروموشن کری ہر روز میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ مزید جلد نام سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ لوگ اکتا جائیں ہمیں وہ تمام نام وہاں ڈال دینے چاہیے وہ اب بے چین ہو رہا تھا بالکل سائمن تو ماں آپ نے میرے ہینڈل کی جتنی پروموشن کی میں اس پہ آپ کا شکر گزار ہوں اور اسی لیے میں نے ابھی دو منٹ پہلے شکریہ کی ویڈیو ٹویٹ کر دی ہے اور ساتھ ہی صوفیہ رحمان کے وکلا کی ای میلس تھی کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھے نوجوان کے انداز میں کچھ تھا جو سائمن کو چونکا گئے وہ جو بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا ایک دم وقت کے سارے حساب کتاب اس کے لیے غیر ضروری ہو گئے تمہارا ہینڈل چونکہ اس کا پاس ورڈ میرے پاس ہے تو وہ میرا ہی ہینڈل ہوا نا اوہ اور میں نے اس کا نام ہانگ کانگ پیپر سے بدل کے ایڈم بن محمد رکھ دیا ہے ساتھ ہی اس کو ویریفائی بھی کروا چکا ہوں نیلا ٹک یو نو تم کیا کہہ رہے ہو میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں اس ہینڈل کے ذریعے سائمن غصے سے کہنے لگا تم نے لوگوں کو صرف یہ بتایا ہے کہ ہانگ کانگ پیپرز کے نام اس ہینڈل پہ آئیں گے اور تمہاری اس بھرپور پروموشن کا میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں شکریہ بھی ادا کیا ہے اب تم چاہو تو اس ہینڈل کو نہ بھی پروموٹ کرو کیونکہ اب میں ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کی بھرپور توجہ لینے میں کامیاب ہو چکا ہوں آج رات میں پہلی پریس کانفرنس کر رہا ہوں جس میں میں چند پیپرز میڈیا کو دکھاؤں گا سائمن کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ اچنبے سی حالت میں تھا اور جب اسے سمجھ آیا تو ایک منٹ ایک منٹ ابھی میں ایک ٹویٹ کروں کہ تم نے میرا ہینڈل چرا لیا ہے تو جانتے ہو کیا ہوگا اور جو تم نے میری اسٹوری چرائی اس کا کیا سائمن ایڈم نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا تم نے دو ماہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کی پروموشن کی اور میں ایک نیا رپورٹر پہلی ویڈیو میں تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں تصور کرو اس کے بعد تم اچانک سے مجھے چور کہنے لگو تو جانتے ہو لوگ کیا کہیں گے وہ آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا لوگ کہیں گے سائمن فاسٹر ایک نوجوان صحافی سے جیلس ہو گیا ہے سائمن نے جبڑا بھینج لیا اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی میں جو چاہے کہہ سکتا ہوں ایڈم پیچھے ہوا اور اسی سکون سے بات جاری رکھی اور بالفرض تم کہہ بھی دو کہ میں نے تمہاری اسٹوری چرائی ہے تو کوئی اصلی کاپی تو ہوگی نا تمہارے پاس اس اسٹوری یا ان ای میلس کی اوہ سوری یاد آیا میں نے تو تمہیں مزید کوئی ڈاکیومنٹس دیے ہی نہیں سو اس وقت تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ بڑے دل سے ایک نوجوان صحافی کو اپنا کریئر بنانے دو پھر وہ اٹھا اور اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دیتے ہوئے جتا کے بولا Hong Kong papers Adam bin Muhammad کی اسٹوری ہے دوری نگارہ ملاو ایڈم بن محمد کی کتاب ہے یہی سچ ہے اور اللہ سچ کا خدا ہے میں اس کتاب کو ضرور چھپواؤں گا اگر تم چاہتے ہو کہ ملایا کے کانٹوں کی فہرست میں تمہارا نام شامل نہ ہو تو میرے رستے کا کانٹا مت بننا تو تم یہاں یہ سب کہنے آئے تھے وہ چبا چبا کے بولا تو ایڈم مسکرا دیا میں تمہارے چہرے کے یہ تاثرات دیکھنے آیا تھا جو دھوکا کھا جانے والے اس کیمر کی قسمت میں لکھ دیے گئے ہوتے ہیں اب دیکھ لیے سو چلتا ہوں ہاتھ کو ماتھے تک لے جا کر الوداع کہا اور میز کے پیچھے سے نکل کے دروازے کی طرف بڑھ گیا میں تمہیں دیکھ لوں گا ایڈم تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو پیچھے سے سائمن نے سرد لہجے میں پکارا تھا وہ ان سنی کر کے باہر نکل گیا اس کے فون پہ رپورٹرز اور چینل والوں کی کالز پہ کالز آئے جا رہی تھی سب ایڈم بن محمد کے گئے کاغذات پہ بات کرنے کے لیے بے چین تھے اس وقت اگر سائمن کوئی ٹویٹ کرتا بھی تو اس کا فائدہ نہ تھا عدالت سے ملحقہ عمارت میں اس وقت معمول کی کاروائیاں جاری تھیں لابی کی اونچی چھت سے لٹکتے فانوس دن کی روشنی کے باعث ہوئے تھے ایسے ہی ایک بینچ پہ سر کو ہود سے ڈھکے لڑکی بیٹھی تھی اس کا چہرہ اسپارک تھا اور چبتی ہوئی نظریں زینوں پہ جمی تھی جہاں سے پروسیکیوٹر احمد نظام نے نیچے اترنا تھا یہ ان کی چھٹی کا وقت تھا اور آفس سے نکلتے ہی انہیں فاتح بن رامزد کی رہائش گاہ پہ جانا تھا اللہ یہ کہ تالیہ مراد ان کو روک دے پچھلے ایک گھنٹے میں وہ جتنے دوستوں سے بات کر سکتی تھی اس نے مدد مانگ کے دیکھ لی تھی سب کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحبہ کے آفس سے کیس کھولنے کا حکم آتا ہے تو اسے صرف دو چیزیں بند کر سکتی ہیں وزیر اعظم کا حکم نامہ یا پروسیکیوٹر کی موت تالیہ کا دایاں ہاتھ جیل میں موجود پنجر کو محسوس کر سکتا اگر وہ اس خنجر کو پروسیکیوٹر کی شہرگ میں اتار دے تو نوے فیصد امکان تھا کہ کیس رک جائے گا اگر وزیر اعظم یہ کیس کسی اور کو دے بھی دیں تو نہ اگلے شخص کے پاس پروسیکیوٹر احمد نظام جیسا جذبہ ہوگا نہ ہی دماغ کبھی امکان ہے کہ لوگ اس کیس سے ڈرنے لگ جائیں گے اور اس کو جلدی جلدی ٹھپ کر دیں گے دس فیصد امکان اس بات کا تھا کہ تالیہ مراد کو پروسیکیوٹر احمد نظام کے قتل میں ملوث سمجھا جائے لیکن اگر وہ اپنی ایلی بائی کا بندوبست کر لے تو اس امکان کو بھی رد کیا جا سکتا تھا مگر سوال یہ تھا کہ کیا وہ پروسیکیوٹر کو مار سکتی تھی یا اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس پہ کوئی بڑا الزام لگا کے اس کو نوکری سے نکلوا سکتی تھی چند ماہ پہلے والی تالیاں مراد ہو یا حال کی تالیاں وہ کسی کو نہیں مار سکتی تھی ہاں شہزادی تاشا جائز وجہ پہ قتل بھی کر سکتی تھی لیکن تالیا وہ قاتلہ نہیں تھی نہ وہ اس وقت یہاں پروسیکیوٹر کو مارنے کے لیے بیٹھی تھی وہ دوسرے آپشن پہ غور کر رہی تھی ایک عزت دار شخص کو جاب سے نکلوانا واحد آپشن تھا جو چند ماہ قبل والی تالیاں استعمال کر سکتی تھی خود سے سر کو ڈھانک کے بینچ پہ مجسمے کی طرح بیٹھی لڑکی سوچتی نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھے جا رہی تھی مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ انسان کو اس کے ضمیر کا واپس مل جانا بھی ایک قرض بن جاتا ہے تالیہ مراد اب ان کرسٹ لوگوں میں سے ہو چکی تھی جن کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا آ جاتا ہے اندر بار بار پرانی تالیہ سر اٹھانا چاہ رہی تھی مگر سبز ہڈ والی لڑکی نے زور سے سر جھلکا اس نے بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور پاکٹ سائز بنگا رایا ملائی اور نکالی اس کی برساتی کی جیب میں وہ آرام سے پوری آ جاتی وہ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی ایک نیک دل مگر بہادر شہزادی کی داستان بچوں کو کورس میں اس لیے پڑھائی جاتی تھی تاکہ وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکیں آخری تین ابواب بھی اس نے پڑھ لیے تھے وہ کس نے لکھے تھے جب کہ وہ وقع پہ زیر ہی نہیں ہوئے تھے وہ نہیں جانتی تھی نہ ہی اس کو ان سے سروکار تھا کیونکہ تالیہ مراد جانتی تھی کہ اپنی قسمت سے کوئی نہیں لڑ سکتا جو اس کے لیے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے وہ اسے مل جائے گا اس نے تیسرا باپ کھولا اور صفے پلٹائے یہ اس کا پسندیدہ منظر تھا اور یہ ایسے ہی ہوا تھا ایڈم کو جانے کیسے معلوم ہوا تھا ایک روز وہ مراد راجہ کے ساتھ سلطنت محل سے نکل رہی تھی اور اس کا موڈ خراب تھا کیونکہ مراد راجہ اس کو ہر روز مختلف استادوں کے پاس بھیج دیتا تھا جو اسے بہت سے علوم سکھانے بیٹھ جاتے تھے وہ ان ساری مشقوں سے تنگ آ گئی تھی وہاں محل کے باغیچے میں کھڑے ہوئے اس نے اپنے باپ کو سخت سست سنائی اور واپس جانے کے لیے مڑی تو مراد راجا نے تحمل سے چند الفاظ کہے جو شہزادی تاشا نے ضبط سے سن لیے اور برے منہ کے ساتھ جبرن اطالیق کے ساتھ چلی گئی وہ الفاظ تب اسے اچھے نہیں لگے تھے وہ الفاظ اب اسے یاد آئے تھے کتاب کھولی تو پلک جھپکتے میں اس کی سبز برساتی لمبے اور کام دار زرد لباس میں بدل گئی جس پہ موتی لگے تھے سر پہ تاج آ ٹکا اور گھنگریالے سنہرے بال شانوں پہ گرنے لگے وہ مغموم سی اس بینچ پہ بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ مراد راجا بیٹھا تھا وہ اپنے پاجامے اور چھوٹی قمیض میں ملبوس تھا شانوں تک آتے سیاہ بال اور ماتھے پہ بندھی سرخ پٹی آج بھی اس کے وجود کا حصہ تھی قدیم علاقہ کے لوگوں سے الگ تھلگ وہ ایک بینچ پہ بیٹھے تھے تاشا نے اداس پل کے اٹھا کے مراد کو دیکھا باپا میں کیا کروں میں تھک گئی ہوں مراد مسکرایا تو اس کی آنکھوں کے گرد سانولی رنگت پہ جھریاں پڑنے لگی تم اس وقت بہت کچھ سیکھ رہی ہو مگر یہ سیکھنا تمہیں نہیں تھکا رہا تو مجھے کیا چیز تھکا رہی ہے یہ خوف کے اسباق کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا اور اس سب کا نتیجہ کیا نکلے گا تمہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کہ میں تمہیں یہ سب کیوں سکھا رہا ہوں وہ پھر سے مسکرایا کیوں اس لیے نہیں کہ تم ماہر نشانہ باز بن جاؤ یا تمہیں تلوار زنی آ جائے یا تم ادب اور کتابوں کا علم جان لو نہیں تاشا میں چاہتا ہوں کہ تم صبر کرنا سیکھ لو زندگی تمام اسباق تمہیں صبر سکھانے کے لیے دے رہی ہے اور جنگجو کا صبر جانتی ہو کیا ہوتا ہے لڑائی کو وقت سے پہلے روک دینا نہیں یہ تو ڈر پوک لوگ کرتے ہیں صابر لوگ جنگ کا انتظار کرتے ہیں اور جب کوئی ان سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ اس کا سامنا کرتے ہیں جنگ سے پہلے اپنے حریف کو مار دینا یا بگا دینا بزدلی ہے عیاری ضرور ہوگی مگر بزدلی ہے بہادری مقابل کا سامنا کرنے کا نام ہے جنگیں مار دیتی ہیں باپا مر تو آدمی جنگ کے بغیر بھی جاتا ہے کبھی تاؤن سے کبھی پہاڑ سے گرنے سے جنگ میں مرنے والے بھی سارے ایک سے نہیں ہوتے کچھ خوف سے بھاگتے ہوئے پیٹ پہ تیر کھا کے مرتے ہیں اور کچھ میری بیٹی اپنے مقابل کو للکار کے کہتے ہیں کہ آؤ میرا سامنا کرو ایسے لوگ سینے پہ تیر کھا کے مر بھی جائیں تو عزت سے مرتے ہیں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اپنی نظروں میں معتبر رہنے کی ہوتی ہے اگر تم صبر اور بہادری نہیں سیکھو گی تو اپنے دشمن کی آنکھوں میں دیکھ کے لڑنا کیسے سیکھو گی شہزادی نے آنکھیں بند کی قدیم ملاقہ کا فسوں وقت کے غبار میں غائب ہو چکا تھا سیڑھیوں سے پروسیکیوٹر احمد نظام اترتے دکھائی دے رہے تھے ان کی اس کی طرف پش تھی اس نے ہڈ کو مزید نیچے سرکایا تاکہ وہ چہرہ چھپ جائے اور چھپتی ہوئی آنکھوں سے اس ادھیڑ عمر پروسیکیوٹر کو تیز تیز دینیا بور کرتے دیکھا میں ایک بہادر لڑکی ہوں پروسیکیوٹر صاحب میں آپ سے نہیں ڈرتی آپ مجھے ملایا کا کانٹا ثابت کرنے پہ تلے ہیں مگر میں ملایا کا پھول ہوں میں اپنی نظروں میں معتبر ہوں میں آپ کی ہر عدالت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں اس نے فیصلہ کر لیا تھا اسے کچھ نہیں کرنا تھا اب جو بھی ہوگا وہ اس کا مقابلہ کرے گی وہ کتاب جیب میں ڈال کے اٹھی اور مخالف سمت پڑ گئی زینے اترتے پروسیکیوٹر لمحے بھر کو رکیا اور پلٹ کے اس کونے کو دیکھا یوں ہی لمحے بھر کو انہیں گمان ہوا تھا کہ وہاں کوئی بیٹھا ان کو دیکھ رہا ہے انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لابی میں لوگ مسلسل آ جا رہے کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہ تھا وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئے انہیں فاتح صاحب کے گھر وقت پہ پہنچنا تھا وان فاتح کی رہائش کا پہ وہ شام ڈھیروں سوگواریت لے کر اتری تھی ڈرائنگ روم میں صرف زرد ٹیبل لیمپ روشن تھے سفید بتی نہ جلانے کے باعث ماحول خوابناک اور پرسرار سا لگ رہا تھا بڑے صوفے پہ فاتح رامزل ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بازو پشت پہ پھیلائے بیٹھا سنجیدگی سے احمد نظام کو دیکھ رہا تھا وہ ابھی ابھی آفس سے آیا تھا اور اس پروسیکیوٹر کو اپنے انتظار میں پایا تھا اس نے بس ٹائی اتاری باقی سرمئی کوٹ اور سفید شرٹ صبح والی ہی پہننی رکھی اور یہاں آ گیا اسرا سامنے والے صوفے پہ براجمان متجسس سی دکھائی دیتی تھی غالباً احمد نظام نے ابھی تک مدعا بیان نہیں کیا تھا تو آپ ایکس ایکس اسرا نے پہ زور دیتے ہوئے سے اسے دیکھا چیف آف سٹاف کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں کانوں میں موتی اور خوبصورت آنکھوں میں مسکراہٹ جائے وہ ملکہ کسی تمکنت سے اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھی تھی جی ہمارے ڈپارٹمنٹ کو تالیہ مراد کے بارے میں ٹپ ملی تھی کہ وہ کس نے ٹپ دی تھی وہ پروسیکیوٹر سے نظریں ہٹائے بنا بولا تو احمد نظام جو ایک فائل کھول رہے تھے رک کے اسے دیکھنے لگے ٹپ دینے والے کا نام سیغہ راز میں رکھا جاتا ہے آپ جیسے ماہر وکیل کو تو اس بات کو سمجھنا چاہیے ان کے لہجے کے تنس اسرا کے ماتھے پہ بل پڑے کیئر فل صاحب آپ اس وقت بی این کے چیئرمین سے بات کر رہے ہیں میں ایک وکیل ہوں مسز اسرا اور میں ایک ساتھی وکیل سے بات کرنے آیا تھا میں آپ کا ساتھی وکیل نہیں ہوں میں کا باس ہوں یہ ذہن میں رکھ کے بولتے جائیے مجھے ایک ڈنر پہ پہنچنا ہے وہ جس طرح چپتی نظر احمد نظام پہ جمائے اسپاٹ انداز میں بولا تھا اسرا نے چہرہ موڑ کے ایکس باس کہنا چاہا مگر فاتح کے ماتھے کے بل اور چہرے کی ناگواری دیکھ کے وہ ٹھہر گئی بہت بہتر میں نے دو ماہ تالیہ کے بارے میں تفتیش کی ہے اور انہوں نے گہری سانس لے کر سامنے رکھی فائل کھولی جس میں کاغذات رکھے نظر آ رہے تھے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ لڑکی ایک اسکیمر ہے ایک کون آرٹسٹ اور ایک آرٹ تھیف وہ مختلف خلیے بدل کے اپنے ٹارگٹ کے قریب جاتی ہے اور اس کے پاس سے کوئی نایاب چیز چرا لیتی ہے وہ فاتح کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہہ رہے تھے تالیہ مراد ایک چور ہے ایک بہروپیہ ایک فراڈ ڈرائنگ روم میں چند لمحے کے لیے موت کا سسناٹا چھا گیا اسرا کے ماتھے کے سارے بل غائب ہو گئے کندھے سیدھے ہوئے اور لب کھل گئے آرٹ تھیف وہ چونکی تالیا اسے جتنی بری لگتی ہو وہ اس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے اس نے سوچا بھی نہ تھا ذہن میں پچھلے چند ماہ کے واقعات فلم کی طرح گھومنے لگے جی وہ نایاب آرٹ ورک کو چراتی ہے اور بلیک مارکیٹ میں بیچتی ہے اس نے ساری دولت اسی طرح کمائی ہے اسی لیے اس کے پاس اصلی گھائل غزال تھی اسرا جیسے خواب سے جاگی اس کے ذہن کو صرف چند لمحے لگے اس ساری معلومات کو پروسیس کرنے میں اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تو تالیہ تالیہ ایک چور ہے وہ حیران بھی تھی اور پرجوش بھی جی میں نے دو ماہ اپنے بہت سے تعلقات استعمال کر کے جرائم کی دنیا کے لوگوں سے بھی چھان پٹک کی ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ چور ہے اور کافی عرصے سے ایک کام کر رہی ہے بلکہ میرے ایک سورس نے تو یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ڈارک ویب پہ ایک اسکیم انویسٹیگیٹر کا روپ بھی دھارے ہوئے ہے غالباً حالم کے نام سے فاتح اسی طرح صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے چپتی نظروں سے احمد نظام کو دیکھے گیا حالم کے نام پہ اس کی گردن کی گلٹی ڈوب کے ابھری مگر تاثرات سنجیدہ رہے چند لمحے وہ کچھ نہیں کہہ سکا پھر بولا تو آواز سر تھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تالیہ مراد خود حالم ہے جی مگر حالم ہونا اس کا جرم نہیں ہے اس کا اصل جرم فراڈ اور چوریاں اور وکیل صاحب آپ اس کو کورٹ میں مجرم کیسے ثابت کریں گے وہ وکیل کو ایسے گھو رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے جلا ڈالے یعنی ساری کہانی کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس ثبوت کی اب کیا ضرورت ہے اسرا تیزی سے بولی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مقبروں نے بھی تالیہ کے فراڈ ہونے کی تصدیق کی ہے مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی تاشا کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ آج جیل میں ہوتی مگر وہ بڑی آزادی سے گھوم رہی ہے تم اس سے آج ملے تھے اسرا نے چونک کے اسے دیکھا مگر چبا چبا کے بولتا فاتح اس کی طرف متوجہ نہ تھا میرا خیال ہے وکیل صاحب کہ آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کا کیس کمزور ہے اور آپ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میں تاشا کے خلاف کچھ فراہم کر سکوں جس سے اس کے اوپر مضبوط کیس بن سکے اور اس کے بدلے میں آپ میرے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیں گے فاتح صاحب اگر آپ قانون کی مدد کرنا چاہیں تو صوفیہ رحمان کے شروع کیے گئے کیس کا مقصد صرف سیاسی وکٹمائزیشن اور انتقام ہے میں آپ سے یہ ملاقات پہ اس لیے راضی ہوا تھا کیونکہ آپ کی اچھی شہرت کے سب قائل تھے مگر آپ کا ضمیر آپ کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ آپ سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں احمد نظام کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا میں ایمانداری سے اپنی جاب کر رہا ہوں سر واٹ ایور وہ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھا میری پارٹی سے یا میرے گھر سے کوئی فرد تالیہ کے خلاف آپ کی مدد نہیں کرے گا وہ ہماری ورکر رہی ہے اور ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ مجھے کوٹ بلانا چاہیں تو موسٹ ویلکم اب آپ جا سکتے ہیں اسرا اس کو گھورتے ہوئے اسرا کو پکارا وہ ساتھ ہی اٹھے پروسیکیوٹر صاحب کو کچھ کھلانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی صحت کے پیش نظر ڈاکٹر نے ان کو زیادہ میٹھا کھانے سے منع کیا ہے احمد نظام بد وقت مسکرائے اور فائل اٹھا کے کھڑے ہوئے تالیہ کے خلاف کوئی بھی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے یہ درست ہے اور اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں بھی جھول نہیں ہے نہ ہی کسی چوری یا فراڈ کا سرا اس تک جاتا ہے اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے اپنا پیپر ورک تیار کیا ہے مگر وہ ایک جگہ غلطی کر گئی ہے اس کی اس غلطی کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں مجھے دو ماہ لگے ہیں آپ کے لیے اچھا تھا اگر آپ وعدہ معاف گواہ بن جاتے مگر خیر اسرا اس غلطی کے لفظ پہ چونکی تھی بس تفسار کرنا چاہتی تھی مگر پھر فاتح کے بگڑے موڈ کو دیکھ کے چپ رہی وہ بس سرد مہری سے خود بولا خدا حافظ اور پروسیکیوٹر کو دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا گویا کہہ رہا اور دفع ہو جاؤ احمد نظام دروازے تک گئے مگر رک گئے پھر پلٹے اور مسکرا کے فاتح کو دیکھا آپ تالیہ مراد کو تاشا کہہ کے پکارتے ہیں یعنی آپ اس کی اس کہانی پہ یقین رکھتے ہیں کون سی کہانی وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی احمد نظام نے جواباً حیران ہونے کی اداکاری کی آپ کو تالیہ مراد نے نہیں بتایا وہ سمجھتی ہے کہ وہ پندرہویں صدی ملاقہ کی شہزادی تاشا ہے اور وہ اس دنیا سے ہماری دنیا میں آئی ہے شاید اسی لیے اس کو آپ کے سن باؤ والے مکان میں بہت دلچسپی تھی تنزیہ انداز میں کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اسرا نے تعجب سے انہیں جاتے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے فاتح وہ قدرے غصے اور قدرے حیرت سے بولی مگر وہ برے موڈ کے ساتھ باہر نکل گیا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن کے پردے پہ بار بار مناظر ابھر کے غائب ہو رہے تھے وہ بازار کے وسط میں کھڑا تھا سامنے سڑک صاف تھی اور اس پہ شاہی سپاہی چمکتی تلوارے لیے چلتے آ رہے تھے ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بھگی تھی جس کی چھت کھلی تھی ایسے کہ بھگی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی سرخ زرتار لباس پہنے سر پہ ہیروں کا تاج سجائے بڑی شان سے کوہنیاں اعتراف میں جمائے وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی سرخ لباس بھگی کی سیٹ پہ پھول کی طرح پھیلا تھا منادی کرنے والے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہے تھے اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کے ایڑیاں اونچی کر کے اسے دیکھ رہے تھے پھر شہزادی نے ہاتھ اٹھا کے اشارہ کیا تو بھگی بان نے بھگی روک دی کسی نے لپک کے دروازہ کھولا کسی نے نیچے پائیدان رکھا وہ اسی شان سے زینے اترتی نیچے آئی فاتح نے کرب سے سر جھٹکا اور اسٹڈی میں آ کے دروازہ مکفل دیا پھر وہ تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پھٹ کھول دیے کہ تازہ ہوا اس کے بند ہوتے ذہن کو جگانے میں کامیاب ہو جائے ساتھ ہی کن پٹیوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی وہ مناظر بہت ٹھوس بہت حقیقی سے تھے وہ ایک محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا اس کو اپنا لباس سفید کرتا پاجامے جیسا نظر آ رہا تھا اس کے آگے ایک فربہی مائل چینی نقوش والا آدمی چل رہا تھا سامنے سے وہ چلی آ رہی تھی کامدار لباس پہنے سر پہ تاج سجائے وہ دھوپ میں چمکتی ہوئی تالیاں تھی اس کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کا جھرمٹ تھا جیسے شہزادی کی کنیزیں ہوں اسے دیکھ کے اس نے سر کو مخصوص انداز میں خم دیا وہ اس کے انداز پہ مسکرایا تھا فاتح نے کراہ کے آنکھیں کھولیں اور پیشانی پکڑ لی اس کا سر بے تحاشا درد کرنے لگا تھا اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا یہ یادیں صرف یادیں نہ تھیں یہ ویژنس تھے اور تیزی سے ذہن میں امٹتے تھے یہ کیا تھا وہ کیوں تالیہ کو کسی شہزادی کے روپ میں دیکھ رہا تھا ابھی پروسیکیوٹر نے شہزادی کا لفظ بولا اس روز تالیہ نے جنگل کا لفظ بولا کیا اسے کوئی ذہنی مرض لاحق ہونے لگا تھا جس کے باعث اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر جا رہا تھا یا وہ تالیہ کو مس کر رہا تھا وہ وہیں کرسی پہ نڈھال سا بیٹھ گیا اور پانی کا گلاس اٹھا کے پیا طبیعت سنبھلی اور درد کم ہوا تو اندر پھیلا شور خاموش ہو گیا اب کوئی ویژن کوئی یاد کچھ دکھائی نہ دیا بلکہ ذہن میں پروسیکیوٹر کی باتیں گونجنے لگی اس نے فون نکالا اور حالم کے نام کی چیٹ کھولی چند لمحے وہ پرانے میسیجز کو پڑھتا رہا پھر تالیا کی چیٹ سامنے لایا بظاہر دونوں چیٹس میں کچھ بھی ایک جیسا نہ تھا نہ اسپیلنگ نہ بات کرنے کا انداز لیکن پروسیکیوٹر بغیر وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا کیا اس کو معلوم تھا کہ فاتح نے انویسٹیگیٹر کو پیسے دیے تھے مگر خیر وہ کوئی قابل جرم بات نہ تھی لیکن اگر تالیہ حالم تھی تو وہ چونکا وہ فائل چوری کا معمہ وہ اسرا کا نام چھپا جانا ملاقہ کی اس رات کا راز کیا وہ سب تالیہ کر رہی تھی وہ اتنا عرصہ تالیہ سے بات کرتا رہا تھا اسے اس بات پہ نہ غصہ آیا نہ ہی صدمہ ہوا وہ تعجب سے مسکرا دیا تالیہ مراد حالم تھی اور پھر ایک خیال نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی اگر پروسیکیوٹر کی کہی گئی یہ بات درست تھی تو کیا اس کی دوسری باتیں بھی درست تھیں چور اسکیمر تالیا ایسی نہیں تھی فاتح نے سر جھٹکا فون پہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ایک سائیکائٹرسٹ کا نمبر نکالا جس کے پاس آریانہ کی موت کے بعد سے اب تک وہ معتدد بار جا چکا تھا اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت اس بات کی غماس تھی کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے اسٹوڈیو کی دیواریں اور فرش طوطے والے رنگ کی شیٹ سے ڈھانکی گئی تھی رنگ اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں چپتا تھا ایڈم بن محمد پہلی دفعہ کسی اسٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور یہ ماحول سے یکسر مختلف تھا جو وہ ٹی وی پہ دیکھتا تھا ٹی وی اینکرز کے پیچھے مختلف رنگوں میں پروگرام کا لوگو بنا ہوتا تھا یا اپنے شہر کے مشہور مقامات کی تصاویر یا اسکرین پہ مناظر چل رہے ہوتے تھے اینکرز جس ڈیسک پہ بیٹھے ہوتے تھے اس پہ بھی پروگرام کا لوگو پرنٹ ہوتا تھا مگر وہ سب ٹیکنالوجی کا دھوکا تھا در حقیقت ڈیسک دیواریں فرش سب سبز ہوتا تھا اور اس سبز میں تصاویر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جاتی ہیں چھت البتہ نہیں دکھائی جاتی اپنی کرسی پہ بیٹھے ایڈم نے گردن اٹھا کے اوپر دیکھا اوپر کھلا تھا چھت کافی اونچی تھی اور وہاں تارے کیمرا سٹینڈز اور پولز دکھائی دیتے تھے بریک سے واپسی پہ خوش آمدید ڈائریکٹر نے کیوں دیا تو سامنے بیٹھی اسکارف والی اینکر مسکرا کے کیمرے کو دیکھ کے کہنے لگی ایڈم نے دیکھا وہ جس کیمرے میں دیکھ رہی تھی وہاں ایک اسکرین لگی تھی جس پہ وہ ساری تحریر لکھی آ رہی تھی جو وہ بول رہی تھی ابھی تک ہم ایڈم بن محمد سے صوفیہ رحمان کے بارے میں انکشافات کے متعلق بات کرتے رہے اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ای میل ان کے ہاتھ کہاں سے لگی اینکر نے سٹول موڑ کے ایڈم کی طرف رخ کر لیا اور ساتھ ہی مگ اٹھا کے بھرنے لگی کیا اس کو واقعی کافی کی طلب ہو رہی تھی یا یہ ٹی وی والوں کا کول لگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایڈم نے سوچا پھر وہ ہولے سے کھنکارا شکر کہ اس کو کیمرے کے بجائے اینکر کو دیکھ کے بات کرنی یہ مجھے فرم کلائڈن لی کے ایک وسل بلوئر نے دی ہے اور صحافتی اقدار کا پاس رکھتے ہوئے میں اس کا نام نہیں بتا سکتا مگر یاد رہے کہ سائمن فاسٹر جو میرے لیے ایک بڑے بھائی اور مینٹور کا درجہ رکھتے ہیں اس وسل بلوئر سے مل بھی چکے ہیں اور ان کاغذات کی تصدیق بھی کروا چکے ہیں پھر بھی اگر یہ جھوٹے ہیں تو صوفیہ رحمان ان کی تردید کرتے ہیں اینکر کے سامنے بیٹھا ایڈم پورے اعتماد سے کہہ رہا تھا سیاہ کوٹ جس کے آستین کوہنیوں تک فولڈ ہوئے سلے تھے اس پہ کافی اچھے لگ رہے تھے پردھان منتری صاحب نے ابھی تک ان کاغذات پہ خاموشی اختار کیے رکھی ہے بہرحال آپ کا کہنا ہے کہ آپ کل مزید نام سامنے لا رہے ہیں وہ جوش سے پوچھ رہی تھی ایڈم نے دیکھا کہ اس لڑکی کا چہرہ فاؤنڈیشن کی تہوں میں چھپا تھا اور آنکھوں پہ گہرا میک اپ تھا اس سے بے اختیار اس پہ ترس آیا بے چاری اس کے گھر والے اس کو کیسے پہچانتے ہوں گے جی میں مزید نام سامنے لا رہا ہوں کل اسی وقت اور اگر اس دوران مجھے کچھ ہو گیا تو یہ نام میرے وکیل کے پاس ہے وہ ان کو پبلک کر دے گا میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ بھی ہو تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ ہو ایڈم بہرحال آپ کچھ عرصے پہلے تک وان فاتح کے باڈی گارڈ بھی رہے ہیں اس بارے میں کیا کہیں گے وہ نوٹ سے پڑھ کے بولی body man not body guard اس نے بھی اپنا مگ اٹھایا اور کول لگتے ہوئے گھون بھرنے لگا تب تک جواب سوچ لیا پھر مگ رکھتے ہوئے بولا میرا ایک دوست ان کا باڈی مین تھا چند دن کی چھٹی پہ گیا تو اس کی مدد کے لیے میں نے ان کے پاس کام کیا تو آپ نے وان فاتح کو بطور ایک باس کیسا پایا وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی سبز رنگ سے اٹا کمرہ بھی خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہا تھا انٹرویو اس سے مت جا رہا تھا جس کی توقع ایڈم کو تھی اس کو وان فاتح کے حق میں متاثر بنا کے میڈیا پہ پیش کیا جائے گا تاکہ اس کی کریڈیبلٹی متاثر ہو وان فاتح ایک اچھے بہت سے مگر ایک آئیڈیل انسان نہیں ہے وہ اعتماد سے کہنے لگا اب اس کو کول لگنے کے لیے کافی کا مگ اٹھانے کی حاجت نہیں رہی تھی وہ بہت جلدی بہت کچھ بھول جاتے ہیں میں نے گیارہ دن بلکہ اس سے بھی کم ان کے پاس کام کیا اور وہ بار بار میرا نام بھول جاتے تھے میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں اور ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میں آرمی میں مزید نوکری نہیں کر سکتا تھا مجھے جاب چاہیے تھی مگر فاتح صاحب اتنے بے نیاز اور خشک انسان واقع ہوئے تھے کہ میں ان سے ایک جاب تک کے لیے نہ کہہ سکا لوگ سیاستدانوں کے پاس بھرتی ہو کے کریئر بنا لیتے ہیں کاش میں بھی اتنا شاطر ہوتا مگر یہ میری عزت نفس کو گوارا نہیں تھا اگر کلائڈن لی کا وہ ملازم مجھے نہ ملتا اور یہ فائز مجھے نہ دیتا اور سائمن میرا بھائی میرا دوست میرے لیے اسٹینڈ نہ لیتا تو ایڈم بن محمد آج اپنے باپ کی طرح ایک دکان پہ سیلز مین ہوتا میرے اس وسل بلوئر دوست کا شکریہ میں نے یہ اہم کام سر انجام دیا تمہارے ماں باپ کو اب تم سے خفا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تم پہ فخر ہونا چاہیے آخری فکرہ اس نے کیمرے میں دیکھ کے کہا تھا اور ایڈم کے اپنے ماں باپ لاؤنج میں رکھے ڈبے ٹی وی کے سامنے بیٹھے بنا پلک جھپ کے اسکرین کو دیکھ رہے تھے اسکرین پہ نظر آتے ایڈم کا چہرہ آج سانولاہٹ لیے نہیں تھا بلکہ روشنیوں میں چمک رہا تھا چھوٹی چھوٹی شیو اعلیٰ لباس اور مسکراتی آنکھیں ایڈم کے پیچھے انہیں پس منظر میں ایک اسکرین پہ بہت سے مناظر چلتے نظر آ رہے تھے اسکرین جس دیوار پہ لگی تھی وہ دیوار ٹی وی کے پردے ہوئے مختلف رنگوں سے سجی دکھائی دے رہی تھی اور وہاں وہ لکڑی اور کرسٹل سے بنا خوبصورت ڈیسک جس پہ ایڈم کونی جمائے بیٹھا تھا وہ کتنی اعلیٰ جگہ پہ بیٹھا تھا وہ کتنے اعلیٰ عہدے پہ پہنچ گیا تھا وہ ہمیشہ سے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اور اب وہ کر رہا تھا ایڈم کی ماں نے پل کے جھپکائی تو آنسو ٹوٹ کے گرنے لگے پروگرام اب ختم ہو چکا تھا اور ایڈم اسکرین سے جا چکا تھا مگر وہ دونوں اسی طرح وہیں بیٹھے تھے پھر محمد صاحب کا فون بچنے لگا دوستوں رشتہ داروں کی کالز مبارکبادیں وہ ایک کے بعد ایک کال وصول کرتے ہوئے خوشی سے جواب دیتے اٹھ کے باہر چلے گئے مگر ایبو وہیں بیٹھی رہی اسکارف اوڑے جھریوں زیادہ چہرے والی اورنگ اصلی عورت کسی خواب کسی کیفیت میں تھی میز پہ رکھا لینڈ لائن فون بجا تو وہ چونکی صاف کیا ریسیور اٹھا لیا اسے معلوم تھا کہ آگے کون ہوگا باپا کا فون بیزی تھا میں نے سوچا یہاں کر لوں تم نے انٹرویو دیکھا ابو اس کا بیٹا کہہ رہا تھا ایبو کا دل پھر سے بھر آیا آنسو مزید تیزی سے گال پر لڑکنے لگے ہاں ایڈم سب تمہاری ہی بات کر رہے ہیں وہ گلو گیر آواز میں کہنے لگی سب کہہ رہے ہیں کہ ایڈم بن محمد کی انکشافات درست ہیں کیونکہ وہ کمپنی جو بھی ہے اس نے تردید نہیں کی کسی کا نام ہانگ کانگ پیپرز میں آ جانا کتنی بڑی بات تھی ایبو کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا بس اسے اتنا معلوم تھا کہ کرپشن کے یہ ثبوت اس کا بیٹا سامنے لایا تھا اور اس وقت بڑے بڑے چینل سے اس کے بیٹے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا ایڈم نے ایبو سے بات ختم کر کے فون جیب میں ڈالا اور ٹی وی چینل کی اونچی عمارت سے باہر نکل آیا سامنے دو رویہ سڑک پہ ٹریفک رواں دوا تھی رات پھیل چکی تھی مگر اسٹریٹ پولس اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نے سارے میں روشنی کر رکھی تھی وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے سڑک کنارے چلنے لگا ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے سیاہ کوٹ کو پیچھے کی طرف اڑانے کی کوشش کر رہی تھی دفتر اس کے ہونٹوں پہ شرارتی مسکراہٹ پھیلی اس نے چلتے ہوئے فون نکالا اور تالیا کا نمبر ملایا وہ اس دن سائمن کے پاس اسے تنہا چھوڑ گئی تھی کوئی بات نہیں ایڈم نے اسے معاف کر دیا تھا ہیلو کافی دیر بعد تالیہ کی آواز سنائی دی کسی بھی جوش سے آ رہی آپ نے میرا انٹرویو دیکھا وہ بے تابی اور خوشی چھلکاتے انداز میں پوچھنے لگا آف کورس ایڈم میں نے دیکھا اور بس پتا ہے مجھے ہر چینل سے فون پہ فون آ رہے ہیں آج کا شو تو اتنا اچھا گیا کہ اینکر کہہ رہی تھی کل میں وہ ان کا شفات اس کے ہی شو میں کروں گڈ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے مجھے فاتح صاحب کا باڈی مین ہونا یاد دلایا ہاں اور آپ کو میرا کون سا جواب پسند آیا وہ سڑک کنارے چلتا ہوا مسکرا کے بے قراری سے پوچھ رہا تھا سارے ہی اچھے تھے ایڈم تم سب کچھ اچھے سے سنبھال رہے تھے ایک درخت کے قریب ایڈم رک گیا اس کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی بھویں بھنج گئی سارے اچھے نہیں تھے میں ایک دو جگہ گڑبڑا گیا تھا میرا مطلب تھا آپ نے میرا انٹرویو دیکھا ہی نہیں وہ افسوس اور بے یقینی سے بولا آپ مجھے سائمن کے پاس اکیلا چھوڑ کے چلی گئی میں نے کچھ نہیں کہا مگر یہ انٹرویو میرے لیے بہت اہم تھا میں نے آپ کو اتنے میسج کیے یاد دلایا مگر آپ صدمے سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا او ہو میں یوٹیوب پہ دیکھ لوں گی میں اصل میں تھوڑی رہنے دیں اب بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے دوست اس لیے نہیں ہوتے کہ خیر دوست تو شاید کچھ بھی نہیں ہوتے ایک میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے انٹرویو دیکھا سچ کہتے ہیں خون پانی سے گاڑا ہوتا ہے آپ بس اپنے کام نمٹائے اس نے فون کان سے ہٹا دیا اور زور سے پاور بٹن دبا دیا پھر جھٹک کے آگے بڑھ گیا لب ابھی تک بھینچ رکھے تھے اور ماتھے پہ بل تھے غصہ زیادہ تھا یا شاید صدمہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے چاہے شاہی مورخ بھی بن جائے اور بادشاہوں کی محلات میں اٹھنے بیٹھنے لگ جائے مگر رہے گا ایک شاہی نوکر ہی چیتالیہ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی بڑی خوشی میں شریک ہو زور سے کوئی بھاری شہر اس کے سر پہ لگی تھی ایڈم تیورا کے اوندھے منہ فٹ پاتھ پہ آ گرا لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا پھر بد وقت اس نے پلکے جدا کرنی چاہیے ہر شے سلو موشن میں ہوتی دکھائی دینے لگی دو آدمی ہاکی اسٹکس لیے کھڑے تھے دونوں گنجے اور مند تھے ایک کے بازوں پہ ٹیٹو صاف نظر آ رہے تھے دونوں اس کو ہاکی سے پیٹ رہے تھے ایڈم کا دماغ بار بار اندھیروں میں ابھر کے ڈوبنے لگتا اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا ایڈم نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا تمہارا بھائی تمہارا مینٹور سلام کہہ رہا تھا اسی کے ساتھ دوسرے نے زور سے ہاکی اس کے سر پہ ماری سلو موشن فلم ختم ہو گئی خون کی نمی درد کی شدت اور گھپ اندھیرا ایڈم کی آنکھیں بند ہو گئی کوئی اس کے قریب تیز آواز سے بولا تھا جو اس نے ایک دم ہڑ بڑا کے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی ایڈم کا ہاتھ فوراً جیب تک گیا جیسے وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں پستول نکالنا چاہتا تھا مگر اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا وہ جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا ذہن کے کسی نہا خانے میں کسی سرگوشی کے بتایا کہ پستول تو قدیم ملاقہ میں کھو چکا تھا مگر وہ بندھا ہوا کیوں ہے کیا حملہ آوروں نے اسے اغوا کر کے قید کر دیا ہے اس نے پلکے جھپکائی تیز روشنی چھٹنے لگی بازو کے جکڑے جانے کا احساس شدید ہوا آرام آرام سے سے اس تسلی آمیز آواز کو ایڈم لاکھوں میں پہچانتا تھا اس نے سر ذرا ترچا کیا اور بلکہ بے یقینی سے جھپکائی چند لمحوں میں سارا منظر واضح ہو گیا وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا یہ ایک بڑا سا پرائیویٹ روم لگتا تھا اے سی چل رہا تھا دیوار پہ ٹی وی اسکرین نصب اس کے سر اور دائیں بازو پہ پٹیاں بندھی تھی ایک آنکھ سوجی ہوئی نیلو نیل تھی گو کہ وہ خود ابھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا بیٹھ کے پاؤں والی طرف کرسی پہ تالیا بیٹھی تھی سب ہٹ گردن پہ پیچھے گرائے سیاہ بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ سینے پہ بازو لپیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی دوسری طرف کرسی کو بیٹھ کے قریب لا کے رکھے ایبو بیٹھی تھی ایڈم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا اور آنسو مسلسل گراتی وہ کچھ پڑھ کے اس پہ پھونک رہی تھی ایڈم نے نگاہیں مزید ترچی کی تو ایبو کے قریب اس کا باپ بھی کھڑا تھا کیا ہوا تھا اس نے خراب گلے کی سی آواز میں پوچھا لوکل پولیس کو تم سڑک پہ زخمی حالت میں ملے تھے انہوں نے تمہارا فون آن کیا تو میری کال آتے دیکھی وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی وہ تمہیں ہسپتال لے آئے اور میں نے تمہارے پیرنٹس کو بلا لیا داتن بھی رات یہیں تھی وہ بھی گئی ہے تم قریب آٹھ گھنٹے سے یہاں ہو فکر نہ کرو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں پٹیاں باندھنی پڑیں گی مگر پلستر وغیرہ نہیں لگے گا آپ کا بہت شکریہ میڈم محمد صاحب قطرے تلخی سے اس کو دیکھ کے بولے کہ آپ اس کو ہسپتال لے آئیں اور یہ کمرہ بک کروا دیا مگر ہمیں مزید آپ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم یہ کمرہ افورڈ کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ بڑے لوگوں کی دوستی نے میرے بیٹے کو سال تک پہنچایا ہے اب ہمیں اس کو گھر لے جانے دیں وہ شہرت وہ تعریفیں وہ اسٹوڈیو کی روشنیوں کی چکا چوند جو رات تک انہیں اچھی لگی تھی ایڈم کی یہ حالت اگر اس کی قیمت تھی تو نہ بھائی وہ ایک سیلس مین ہی اچھے تھے وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں ٹھیک تھے باپا ایڈم نے نرمی سے انہیں ٹوکا چیتالیہ جی، کا اس میں کیا قصور ہے یہ میری اپنی چوائس تھی وہ بد وقت بول رہا تھا آنکھوں میں اداسی تھی اور یہ سب سائمن نے کروایا ہے جس نے بھی کروایا ہے اب تم بس کرو اس قصے کو کل سے میری دکان سنبھالو وہ پریشانی اور خفگی سے کہہ رہے تھے ہمیں یہ بڑے لوگوں والی زندگیاں راس نہیں آتی بیٹا آپ کو لگتا ہے بڑے لوگ بڑے پیدا ہوتے ہیں کرسی پہ بیٹھی لڑکی بڑے صبر سے پوچھنے لگی میڈم میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا وہ رخ موڑے تالیہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھے ایبو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے کچھ پڑھ کے دم کر رہی تھی کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا جن کو امیر ماں باپ کی بے تحاشا دولت مل جائے ان کو بھی اس دولت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے آسانی سے کچھ نہیں ملتا محمد صاحب یہ ایڈم کے کیریئر کی پہلی مشکل تھی اگر یہ اس پہ ہار مان لے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا تھا میں ہار نہیں مان رہا وہ قدرے خفکی سے بولا مگر تالیہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی سارے بڑے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے جب ایڈم کی ابو نے بڑے لوگوں کی محفل میں ایڈم کے تایا کا خواب سنایا تھا تو سارے بڑے لوگ ہنسے تھے صرف میں نے آمین کہا تھا آج وہ وقت آ گیا ہے جب ایڈم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اس وقت ایڈم کو سچ بولنا ہوگا کمرے میں سناٹا چھا گیا ایبو نے چونک کے اسے دیکھا محمد صاحب ناراض سے رخ موڑے کھڑے رہے اور ایڈم وہ بالکل دنگ رہ گیا تین چاند والے جزیرے کے خزانے کا راز پا لینا اس خواب کی تعبیر نہیں تھا ایڈم اس کو دیکھ کے مسکرا کے کہہ رہی تھی تمہارے تایا کے خواب کے مطابق تمہیں زمین میں چھپے خزانوں کا وہ راز ملنا تھا جو تمہیں بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بنا دے اور اس وقت تمہاری لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں عرب شہزادوں اور کئی ملکوں کے وزرائے اعظم کے وہ خواب کسی کیفیت میں بولا اور ان سب حکمرانوں نے کرپشن کا پیسہ آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھا ہے ان کے خزانے ہانگ کانگ میں چھپے ہیں تمہیں خزانے نہیں ملنے تھے صرف ان کا راز ملنا تھا اور آج تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی کیونکہ یہ ان کا نام آئے گا سائمن بھی صرف تمہیں ڈرا دھمکا سکتا ہے مار نہیں سکتا اگر اس وقت تم ان حکمرانوں سے ڈیل کر لو اور ان کے آف شو راز نہ بتاؤ تو تم کتنی دولت کما سکتے ہو جانتے ہو سفید دیواروں والے کمرے میں سناٹا چھا گیا ایڈم بنا پلک جھپکے کرسی پہ بیٹھی تالیا کو دھیرے دھیرے بولتے سن رہا تھا اگر تم سچ بولو تو دنیا جان جائے گی کہ نئے دور کے بادشاہ نئے دور کے کاغذی سونے کو فائلوں کے صندوقوں میں بھر کے کاغذی جزیروں میں کیسے چھپاتے ہیں میرے فاتح اور تمہارے سر پہ پھرتے اس ہما کا مطلب حکمرانی ملنا نہیں تھا ہما وہ پرندہ ہے جو جلنے کے بعد اپنی راکھ میں سے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے ایسے پرندے اب نہیں پائے جاتے ایسے لوگ بھی اب کم ہی پائے جاتے ہیں میرا ہما اس نے تھوک نگلا اور مسکرا کے کہتی گئی میرا دل راکھ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ زندہ کھڑے ہونا تھا تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنا تمہارا ہما بھی اس خوفناک میں سے گزر کے تمہیں ملے گا اور ان کا ہما کیا ہے میں نہیں جانتی مگر ہم تینوں کو کوئی خزانہ کوئی حکمرانی نہیں ملنے والی ہمیں صرف اپنے نئے راستوں کا تعین کرنا ہے فیصلہ تمہارا ہے وہ تینوں اب اسے دیکھ رہے تھے بیڈ پہ پٹیوں میں جکڑے ایڈم کا چہرہ بے یقینی اور سوگواریت میں ڈوبا تھا اس سے اپنی ماں کے اس خواب کا بار بار ذکر کرنے پہ واقعی شرمندگی ہوتی تھی مگر دل کو ایک امید سی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی خزانوں کا مالک بنے گا مگر سچے خوابوں کی تعبیر بہت ہی ٹرکی چیز ہے یہ پوری ہو کے بھی ادھورے قصے چھوڑ جاتی ہے پل آخر اس نے نڈھال سی گہری سانس لی میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ایڈم سچ بولے گا اور ساری دنیا کو ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا گڈ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بڑے تحمل سے مسکرا کے اس کے ماں باپ کو دیکھا آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیے ویسے بھی جذباتیت میں کافی وقت ضائع ہو چکا ہے ہمیں اس وقت اہم کام کرنے ہیں شکریہ اور آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا ان دونوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ایڈم کو جس نے آنکھیں جب کا کے انہیں تسلی دی محمد صاحب ابھی تک خفا تھے مگر چپ ہو گئے اور ایبو آنسو صاف کر رہی تھی دونوں نکلنے لگے تو تالیا نے پیچھے سے پکارا اور بائی دا وے اس روم کا بل میں نہیں دے رہی ایڈم خود دے گا اور دروازہ کھڑاک سے بند کر دیا ایڈم نے حیرت سے اسے دیکھا اور میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اب آ جائیں گے اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھولا اس کے ماں باپ جا چکے تھے اور باہر داتن اور ایک نرس کھڑی تھی وہ دونوں تیزی سے اندر آئے اور تالیا نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا چھ تالیہ ایڈم چونکا یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں پتا ہے سب سے بڑے اسکیمرس کون ہوتے ہیں سیاست دان اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے ایک بات سیکھی ہے اس نے سب کوٹ کی جیب سے خنجر نکالا اور اسے ہاتھوں میں گھماتی اس کے سرہانے آخری کہ جب بھی آدمی زخمی ہو تو ڈاکٹر سے پہلے میڈیا کو بلائے اور ساتھ ہی اس نے مٹھی میں خنجر کا دستہ پکڑے اس کے بازو پہ یک کے بعد دیگرے تین وار کیے ریشم کی چیرے جانے جیسی آواز آئی اور اس کے بازو پہ تین لکیروں کی صورت خون بہنے لگا وہ چلایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے تالیا کو دیکھا ہاں اب بات بنے گی اس نے رومال سے چاقو کا پھل صاف کرتے ہوئے اس کے بازو پہ لگے تین قرض کو دیکھا اور داتن کو اشارہ کیا داتن فوراً آگے آئی اور موبائل سے اس کی چند تصاویر پھر نرس تیزی سے ٹرالی دھکیلتی آئی اور اس کا زخمی بازو پکڑ لیا ایڈم کے بازو میں گویا آگ لگ گئی تھی اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے تالیا کو دیکھا جو دو انگلیوں سے رومال پکڑے اپنے خنجر کو صاف کر رہی تھی اسے متوجہ پا کے کندھے اچکایا اور خون آلود رومال ڈسٹ بن میں اچھالا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب شہزادی نے ایک گستاخ پہ تشدد کروایا ہو میرا سارا بازو لہو لہان کر دیا آپ نے وہ کرایا تھا او ہیرو ریلیکس کرو داتے نے موبائل سے نظریں اٹھا کے اسے گورا سائمن کے بندوں کے لگائے زخم فوٹوز میں اتنے دلچسپ نہیں لگ رہے تھے جتنے اب لگ رہے ہیں دلچسپ زخم یہ دلچسپ زخم کیا ہوتے ہیں اف نرس اس کے زخموں پہ کوئی مایا ڈال رہی تھی جلد جلنے لگی تو اس نے کرا کے آنکھیں کی ہم نے ان تصاویر کی ڈیل موہت سے کی ہے تم جانتے ہو موہت اس وقت کا سب سے بڑا پرائم ٹائم اینکر ہے اس کا چینل سب سے پہلے تمہاری یہ لہو لہان تصاویر نشر کرے گا اور ابھی آدھے گھنٹے میں وہ تمہارا انٹرویو کرنے آ رہا ہے سائمن نے تمہیں گائل کر کے مزید مشہور کر دیا ہے اب تم چھوٹے موٹے چینلز کو انٹرویو نہیں دو گے ان انٹرویوز اور تصاویر سے تم بہت سے پیسے کمانے جا رہے ہو سیلیبریٹی بننے کا وقت آ گیا ہے ایڈم اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں چندیائے تالیا کو دیکھا نرس تیزی سے اب اس کی پٹی کر رہی تھی تو ہم دانت کچ کچائے ہم اس چیز کو ہانگ کانگ پیپرز اور دوری نگارہ ملائیوں کی مزید تشہیر کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آنے لگی مگر غصہ کم نہیں ہو رہا تھا آج کے دور میں سب سے مشکل کام ساری قوم کی توجہ لینا ہے اور وہ تم اب لے چکے ہو تمہاری کتاب ریلیز کرنے کا یہی مناسب وقت ہے مگر ابھی تو وہ میں نے صرف آدھی لکھی ہے ہم اس کا حل نکال لیں گے ایڈا سبز ہڈ والی لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی ہوں خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے یہی کہا تھا نا تم نے فون پہ ایڈم نے خفیف سا ہو کے نظریں چرائی وہ تو یوں ہی ایک محاورہ او یہ محاورہ بولا تھا ایڈم نے داتن جو اپنے فون پہ لگی تھی سر اٹھا کے حیرت سے پوچھنے لگی وہ دونوں رخ موڑ کے اسے دیکھنے لگے او ہیرو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خونی رشتے دوستیوں سے بڑھ کے ہوتے ہیں اصل محاورہ کبھی پڑھا نہیں تم نے the blood of the covenant is thicker than the water of the womb یعنی جنگ میں بہایا گیا خون سپاہیوں کو رحم کے پانی سے زیادہ گاڑھا اور مضبوط بانڈ میں باندھ دیتا ہے یعنی بعض دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا وہ اسے بس دیکھ کے رہ گیا پھر تھوک نگلا حلق میں نمی سی پھنس گئی تھی نظریں جھکا لی آپ کے اتنے بڑے مسئلے تھے مجھے سمجھنا چاہیے تھا مگر تالیہ نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا نہیں مجھے تمہارا انٹرویو دیکھنا چاہیے تھا کوئی بات نہیں وہ مسکرا دیا آپ نے دیر سے دیکھا مگر دیکھ لیا یہی بہت ہے پھر مسکراہٹ سنتی ایک منٹ آپ نے وہ دیکھا بھی ہے یا او خدایا آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا ایک تیس منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی گئی آپ سے وہ غصے سے بولا تو تالیہ نے سستی سے کندھے اچکائے اچھا بھائی دیکھ لوں گی تمہارا بورنگ انٹرویو فی الوقت تم موہت کے انٹرویو پوائنٹرز پہ غور کرو مگر ایڈم نے خفگی سے چہرہ داتن کی طرف پھیرا جو ان دونوں سے دور کھڑی اپنے فون پہ ایڈم کی تصاویر موہت کو بھیج رہی تھی آپ نے دیکھا انٹرویو داتے نے اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کے اس سے دیکھا اے میں نے بھی دیکھنا تھا وولٹا حیران ہوئی پٹیوں میں جکڑے ایڈم دان پیس کے رہ گیا جواب بہت سارے آئے مگر اس نے گہری سانس لیا اور تالیا کو دیکھا موہت کا انٹرویو مجھے فلاپ کر دے گا جیسے سائمن میرا ہینڈل شیئر کرنے کے بعد اخلاقی طور پہ مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا اسی طرح اپنا بھائی کہنے کے بعد میں اگر اس پہ حملے کا الزام لگاؤں اور کہوں کہ ایک سینئر صحافی مجھ سے جیلس ہو گیا تو جانتی ہیں لوگ مجھ پہ تھوکیں گے اور سائمن وہ افسوس سے کر کے کہے گا کہ یہ کل کا بچہ جس کو میں نے اتنا سپورٹ کیا اس کو چانسز دلوائے شہرت کی حوث میں مبتلا اپنے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے اف چیتالیہ میں سائمن پہ الزام لگا کے بالکل ہی زیرو ہو جاؤں گی تالیا اور داتے نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا پھر ایڈم کو کس نے کہا کہ ہم سائمن پہ الزام لگانے جا رہے ہیں بی این کے آفس کا یہ فلور نچلے فلور سے مختلف اور خاموش خاموش سا تھا چونکہ چیئرمین سیکریٹریٹ بھی اسی منزل کا حصہ تھا اسی لیے اس کی لابی اور راہداریوں کو گہرے رنگوں میں آراستہ کیا گیا تھا یہاں پارٹی کے مرکزی عہدے داروں کے آفیسز تھے اور عام کارکن اس فلور پہ کم کم ہی پائے جاتے تھے لفٹ کے دروازے کھلے تو خاموشی میں ارتاش پیدا ہوا ریسیپشنسٹ نے سر اٹھا کے دیکھا تو لفٹ سے فاتح اور حشام جرجیز باہر نکلتے دکھائی دیا حشام دراز قد اور سانولی رنگت کا حامل اکھڑے اکھڑے تاثرات والا آدمی تھا ماتھے پہ سلوٹیں تھیں اور وہ فاتح کے ساتھ چلتے ہوئے خبکی سے کہہ رہا تھا کم از کم آپ کمشنر سے تو بات کر سکتے ہیں وہ کسی کی نہیں سنتا لیکن آپ کا وہ دوست ہے ریسیپشنسٹ واپس کام پہ لگ گئی البتہ کان وہیں لگے تھے وان فاتح ہاتھ میں رول شدہ کاغذ پکڑے بھوے بھینچے حشام کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس ہر روز کی طرح تازہ دم اور نکھرے وجود والا چیئرمین آج شدید برہم لگتا تھا ہر شام میری بات آخری دفعہ سن لو تمہارے بیٹے کا کیس ڈی یو آئی کا ہے یعنی نشے کی حالت میں ڈرائیونگ اور شکر کرو اس نے کسی کو مارا نہیں ہے چند دن بعد وہ جیل سے باہر آ جائے گا اس کو اپنے عمل کی سزا کاٹنے دو یہ سب پراپیگینڈا ہے میرے خلاف وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کیس کو ہماری ساکھ کو خراب کرنے کے لیے حشام وہ رکا اور اس کی طرف چہرہ موڑا اب وہ دونوں لابی کے کنارے پہ آمنے سامنے کھڑے تھے کمپیوٹر پہ جھکی ریسیپشنسٹ کے کان اسی طرف لگے تھے تم اب بی این کا حصہ ہو اور ہمارے ہاں کچھ اصول ہوتے ہیں تمہارے پچھلے امال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں لیکن اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے تم کوئی سفارش کوئی عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے حشام نے جواباً ضبط سے دان جمائے میں جب اس پارٹی میں آیا تھا تو کچھ شرائط کے ساتھ آیا تھا اور ان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی کوئی شرط نہیں تھی see you at the wedding دو ٹوک انداز میں اس کو بتا کے وہ مڑا اور راہداری میں آگے بڑھ گیا ہر شام صبر کے گھون بھر کے اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا ریسیپشنسٹ کے لبوں پہ دبی دبی مسکراہٹ ابھی فاتح برے موڈ کے ساتھ آفس کے اندر آیا تو سامنے کاؤچ پہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں اشر کو بیٹھے پایا اسے دیکھ کے اشر مسکرا کے بولا سلام آبنگ اچھی مصیبت گلے ڈالی ہے تم نے میرے ہر روز حشام کا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ ناگواری سے کہتا اپنی کرسی تک آیا رول شدہ کاغذ میز سے رکھا اور کوٹ اتارنے لگا ماتھے پہ ہنوز بل پڑے تھے ہشام جرجیس کو میں بہت کوشش اور منت سے لایا ہوں آپنگ وہ ہمیں فائدہ دے گا جواب میں فاتح نے اسے آنکھیں اٹھا کے گھورا سر جھٹک کر کوٹ سٹینڈ پہ لٹکایا اور کرسی پہ بیٹھ گیا آپ نے اس لڑکے کا انٹرویو سنا اشر نے آفس کی دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جو میوٹ تھی اور اس پہ خبریں چل رہی تھی فاتح نے اینک لگا کے کاغذ کھول لیے اسکرین کو دیکھا تک نہیں ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ صوفیہ رحمان نے حملہ کروایا ہے میں نے آتے ہوئے کار میں سنا تھا اب وہ کاغذات پڑھ رہا تھا اشر آفس کی دیوار سے لگے کاؤچ پہ بیٹھا تھا چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا پھر کھنکارا ہمیں پروسیکیوٹر احمد نظام سے تعاون کرنا چاہیے سرسری انداز میں بات شروع کی ہی تھی کہ فاتح نے اینک کے اوپر سے اسے تیز نظروں سے دیکھا یعنی ہمیں اپنی ہی پارٹی ورکر کو بیچ دینا چاہیے آبنگ وہ لڑکی کرمنل ہے وہ ناپسندیدگی سے کہنے لگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے ایسی نکلے گی تم تو اس کے مداح تھے اس نے اینک اتاری اور بیزاری سے کاغذ پرے کرتے ہوئے ٹیک لگائی ایش پہ جمی آنکھوں میں افسوس تھا تب میں اس کو کوئی خاندانی عورت سمجھتا تھا مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد اشر نے پورے عزم سے سرنفی میں سر ہلایا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے موقف میں اس کے لیے کوئی نرمی ہو اگر ہم تالیہ سے لاتعلق نہیں ہوئے تو ہم بری طرح بدنام ہوں گے مگر ہر شام سے ہاتھ ملا کے ہم نے سروائیو کر لیا ہے ایش چپ ہو گیا آفس میں مدھم روشنی تھی جس کو گہرے رنگوں کے بلائنڈس اور پینٹ نے مزید مدھم کر رکھا تھا ایسے میں پاور چیئر پہ ٹیک لگائے انگلیوں میں قلم گھماتا فاتح اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا تھا انسان اپنے آنر کے لیے جیتا ہے ایش اگر ہم اتنا گرا ہوا کام کریں گے تو ہم کیسے انسان ہوئے آپ جانتے ہیں اس میں ذرا سی بات پہ میری گردن پہ خنجر رکھا تھا یہ ارادہ قتل کے برابر ہوتا ہے سیریسلی وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا ایک دم سے حشام اور اشر کی باتوں کی ساری تلخی زائل ہو گئی اس نے تمہاری گردن پہ خنجر رکھا تو تم نے کیا کیا عورت تھی ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا جواباً اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی بالکل تن سے بولا تو اشر کا چہرہ سرخ ہوا آبنگ ہمیں خود کو اس سے اعلانیہ طور پہ الگ ہونا چاہیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ ہماری ورکر رہی ہے اس کی سروسز ہیں پارٹی کے لیے تم بھول گئے ہو اس نے کیمپین کے دنوں میں کتنا کام کیا تھا اس نے اکیلے نہیں کیا تھا میں ہر کام میں برابر کا شریک تھا اور تمہیں واپس کون لایا تھا اشر نے لب بھینچ لیے پھر دانت کچ کچا کے بولا آپ کی کسی دوسری عورت کے لیے اتنی طرف داری اچھے نتائج نہیں لائے گی آپ انک تم اس کی فکر مت کرو اور ایک پریسر ارینج کرو اس وقت میری طرف داری کی ضرورت ایڈم بن محمد کو ہے اشر نے بیزاری سے ابرو چکائے مگر ہمیں کیا معلوم کہ وہ سچ بول رہا ہے یا ہمیں اس کو سچا نہیں کہنا صرف اس کی حمایت کرنی ہے تاکم سے کہہ کے وہ اینک واپس لگاتے ہوئے اپنے کاغذات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا اشر نے گہری سانس لی وہ اسرا کی باتیں سننے کے بعد اس لڑکی کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا مگر وان فاتح کے پروں پہ پانی بھی نہیں پڑ رہا تھا مجھے ایڈم کا بیان سن کے افسوس ہوا تقریباً گھنٹے بھر بعد اسی تکون عمارت کے باہر سڑک پہ فاتح اپنے ہم اسروں کے ساتھ کھڑا تھا اس کے چہرے کے سامنے چند رپورٹرز مائک لیے کھڑے تھے اور ان کے کیمروں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا وہ بڑا قابل لڑکا تھا اور اگر اس نے صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنیز کا سراغ لگا لیا تھا تو صوفیہ اس کی تردید کر دیتی یا اس کو کوٹ لے جاتی یوں اس کو پٹوانا بڑا ظلم ہے یہ مجھے صرف اس لڑکی کی ایک بات پسند نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں صوفیہ کو ووٹ دیا تھا ہجوم کا کہکا بے ساختہ گونجا وہ اسی طرح مسکرا کے کہہ رہا تھا سات روبوٹس کی طرح کھڑے سیاست دان بھی مسکرا رہے تھے امید ہے اب ایڈم کو سبق مل گیا ہوگا اور اس واقعے کے بعد صوفیہ رحمان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے وہ مزید اس عہدے کی اہل نہیں رہی نہ ان میں کوئی سچائی ہے نہ اخلاقیات وہ اب ہماری وزیر اعظم نہیں رہی اور ہاتھ بلند کر کے الوداع کہتے ہوئے وہ ہجوم میں آگے بڑھ گیا اس کے ہم اثر اور سیکیورٹی ٹیم بھی فوراً اس کے لیے رستہ بناتی آگے بڑھ گئی حشام جرجیز بھی ان میں سے ایک تھا اور چہرے پہ جبرن مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا طاقت کے اس منبع سے وہ اب کسی صورت الگ رہنا گوارا نہیں کر سکتا تھا نیشنل کے سر کردہ رہنما کی بیٹی کی شادی کا فنکشن ایک ہوٹل کے وسیع اور منعقد کیا گیا تھا اس ٹیرس پہ گولف کورس بنا تھا مگر اس وقت وہ گھاس سے ڈھکا میدان جگہ جگہ سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا دور دور تک کرسیاں میزیں رکھی تھیں اور مہمان اپنے گلاس تھامے خوش گپیاں تیرتے ان کے درمیان ٹہل رہے تھے شام کے آسمان کا رنگ گہرا ہو رہا تھا اور اس پہ تیرتے سفید بادل یوں نظر آتے تھے گویا جامنی گھاس پہ اجلے اجلے سے بھیڑ کے بچے چل رہے ہوں وہ اس وقت گردن اٹھائے حسرت سن بادلوں کے سفر کو دیکھ رہی تھی سیاہ ساڑی میں ملبوس بالوں کو جوڑے میں باندھے اور باہوں میں سلور چوڑیاں پہنے اس کا حسن آج پرسرار لگ رہا تھا دفتن شاہی مورخ اس کے قریب کھنکارا آپ مجھے اس پارٹی میں اپنے ساتھ کیوں لائی ہیں چیتالیہ تالیا نے نظریں پھیر کے ساتھ کھڑے ایڈم کو دیکھا وہ سامنے سے کھلے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا اور اندر گول گلے والی گرے شرٹ پہن رکھی تھی بال موز سے ایک طرف کو جما رکھے اور ہلکی بڑی شیو اچھی لگتی تھی سب سے زیادہ قابل توجہ چیز اس کے بازو پہ پہنی آرمس لینگ تھی جس کی پٹی گردن کے گرد بندھی تھی بازو کے پلستر پہ مختلف لکھائیوں اور روشنائیوں میں دستخط کیے گئے تھے وہ جہاں جاتا تھا لوگ اسے اظہار یکجہتی کے لیے دستخط کر دیتے تھے ایڈم بن محمد اب ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا میں تمہیں اس لیے لائی ہوں یہاں کیونکہ پھر دوست صاحب نے بی این کے نئے پرانے بہت سے عہدیداروں کو بلایا ہے اور ایسی پارٹیز میں تم داتن کے ساتھ جاتے رہے ہو تاکہ تمہارا ایکسپوئر بڑھے ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا آپ جھوٹ بول رہی ہیں ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں میں تمہیں اس لیے لائی ہوں تاکہ ان کے سامنے میں اکیلی نہ ہوں ابروں سے دور مہمانوں کے جھرمٹ میں کھڑے تین لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ارد گرد لوگوں کی توجہ گھیرے ہوئے تھے اشر ہمیشہ کی طرح مصنوعی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا اسرا کندھوں پہ چمکدار سٹول لپیٹے دونوں ہاتھوں میں سامنے کلچ پکڑے پیروں تکاتا زمرد لباس پہنے ہوئے تھی وہ مسکرا کے سامنے والے کی بات سن رہی تھی نظر گاہے بگاہے دور کھڑی تالیا کی طرف بھی اٹھ جاتی اس کے پہلو میں کھڑے فاتح نے ابھی تک تالیا کو نہیں دیکھا تھا اس کا وجی چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مسکرا رہا تھا ابروچ کاتے ہوئے اس وقت وہ سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا صوفیہ رحمان کو استعفی اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ان کی کرپشن سے بنائی بے نامی جائیداد پکڑی گئی ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کی کوئی غیر ظاہر شدہ جائیداد نہیں ہے وہاں لوگ تائید میں سر ہلانے لگے اور محترمہ نے یہ جھوٹ پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا ہے یا اللہ وہ ماتھے کو چھو کے مصنوعی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا تھا پارلیمان اور عدالت یہ وہ دو مقدس جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا سنگین جرم ہے آپ ٹی وی شو میں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ گھر میں اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں ساتھ کھڑی اسرا کی طرف اشارہ کیا تو اسرا سمیت سب ہنس پڑے مگر جب آپ پارلیمان یا عدالت میں بطور گواہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے صفیہ رحمان اس جرم کی مرتکب ہوئی ہیں جھوٹے کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو منہ چھپا لینا چاہیے اور یہ ابھی تک کرسی پہ بیٹھی ہیں ان کو عزت سے استعفیٰ دے کے الگ ہو جانا چاہیے بات کرتے ہوئے اس کی نگاہ دور کھڑی سیاہ ساڑی والی لڑکی پہ پڑی وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی نگاہ ملی تو گردن موڑ کے ساتھ کھڑے نوجوان سے بات کرنے لگی فاتح نے چند لمحوں میں بات سمیٹی اور پھر اسرا کے ہمراہ دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا کنکھیوں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر گزری اور لوگوں کا ہجوم بکھر گیا اسرا اور وہ چند میزوں کے درمیان سے گزر کے ایک جوڑے کے ساتھ کھڑے ہو کے بات کرنے لگی اسرا ان سے مسکرا کے بات کر رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ فاتح اس کے ساتھ نہیں ہے وہ چونکنے کی عمر سے آگے نکل چکی تھی بس نامحسوس انداز میں ادھر ادھر نظریں گھمائی وہ سیاہ ساڑی والی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا تاشا وہ گلاس اٹھائے اس کے قریب آیا تو تالیا نے بظاہر مسکرا کے اسے دیکھا اور سر کو خم دیا چیئرمین صاحب اس نے ایڈم کو نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹتے دیکھا تمہیں عرصے بعد بی این کی کسی پارٹی پہ دیکھا ہے وہ اسے دیکھ کے دل سے خوش ہوا تھا مگر یہ بی این کی پارٹی نہیں ہے یہ تو شادی کی تقریب ہے شہزادی نے بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھا ایک ہی بات ہے نیلے کوٹ والے وجی مرد نے شانے اچکائے پھر دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا کیا کر رہی ہو آج کل کام وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے اوپر آسمان سیاہ ہو چکا تھا اور بھیڑ کے سفید بچے اب سرمئی ہو کے چھپ سے گئے تھے تمہاری ایک تنخواہ ادھار ہے مجھ پہ میں نے اپنے سارے واجبات وصول کر لیے تھے فاتح صاحب مگر اشر سے میری فائل واپس چرانے کی فیس نہیں لی تھی وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا تم نے کہا تھا کہ سیاست دانوں سے پیسے نہیں فیور مانگے جاتے ہیں حالم آسمان پہ زور سے آتش بازی ہوئی پاتے کے پیچھے اسے سیاہ افق پہ انگارے فضا میں جا کے پھٹے دکھائی دیے پل بھر کو سارا آسمان روشن ہو گئے اور آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم فاتح کی آتش بازی کی طرف پشت تھی سو اسے اس غزال کی سیاہ آنکھوں میں انگاروں کا عکس دکھائی دے رہا تھا لمحے بھر کے لیے وہ ارد گرد سب کو بھلا چکا تھا وہاں صرف تالیا تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے ستارے تم اچھی لڑکی ہو تالیا وہ بہت اپنائیت سے بولا کیا تھا ان دونوں کے درمیان جو اسے بار بار اس کی طرف کھینچتا تھا مجھے معلوم ہے توانکو اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر نکل لی اس نے جنگل میں سے تالیا تب کہنا شروع کیا تھا جب اس کی حقیقت جان لی تھی پھر جب یاداشت چلی گئی تو دوبارہ سے تاشا کہنے لگا عجیب آدمی تھا جب اپنا نام تالیا بتایا تو تاشا کہتا تھا اور جب حالم بتایا اور وقت نے شہزادی تاشا بنا دیا تو وہ اسے تالیا کہنے لگا بی کیئر وہ پروسیکیوٹر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا وہ اب دھیمی آواز میں سے تنبی کر رہا تھا مثلاً وہ بے خوفی سے مسکرائی یہی کہ تم نے کوئی غلطی کوئی بے ضابطگی چھوڑی ہے وہ مسکرا دی حالم لوپ ہولز نہیں چھوڑا کرتی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ دونوں گھاس پہ آمنے سامنے کھڑے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے مگر یہ لوگ کون لوگ صوفیہ رحمان ہوں آپ کی بیوی اور اشر نے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ میرے اوپر کیس کھلوائے تاکہ میں رسوا ہو کے جاب سے نکال دی جاؤں فضا میں مسلسل آتش بازی ہو رہی تھی ایک ستارہ سا آسمان تک جاتا اور دل کی صورت میں انگارے پھٹ کے آسمان پہ بکھر جاتا سارے مہمان ستائشی نظروں سے اوپر دیکھ رہے تھے صرف وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مجھے یہی شک تھا وہ اس بات پہ حیران نہیں ہوا بس سنجیدگی سے سر جھٹکا وہ جانتی تھی وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کہے گا وہ ان دونوں سے تالیا کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرے گا اسی لیے میں نے ایش کی گردن پہ خنجر رکھا تھا کیا نہیں بتایا اس نے وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا میں ان کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں ہماری پارٹی اور آفس ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا تالیہ نے محض سر ہلا دیا فاتح نے ذرا کی ذرا نظریں پھیری دور کھڑے ہشام کو دیکھا جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا گردن اٹھائے آتش بازی دیکھ رہا تھا جہاں تک ہشام کو پارٹی میں لینے کا سوال ہے تو آپ کوئی وضاحت مت دیں اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا وہ آپ کی مجبوری ہے حشام جیسے لوگ اس معاشرے کی حقیقت ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان جیسے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے مگر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے اور وہ آپ چکائیں گے حکومت کرنا آسان نہیں ہوتا آئی ایم سوری میں نے اس دن اتنا کچھ بول دیا اور اتنی بدتمیزی کی میں بس آئیڈیلزم کا شکار تھی مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے لیڈر کو رول ماڈل نہیں بنانا تھا تو کس کو بنانا تھا وہ برجستہ بولا تو وہ مسکرا دی میری رول ماڈل صرف ایک ہونی چاہیے تمام کو اور وہ ہے آج سے دس سال بعد کی تالیہ مراد وہ مضبوط عورت جو مجھے بننا ہے خوابوں کی تعبیر پا لینے والی مگر کمزور نہ پڑنے والی عورت وہ ہلکا سمجھ کر آیا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم حالم ہو بتایا تو تھا جب ہم تینوں جنگل میں تھے کٹے ہوئے تنے کے اوپر بیٹھے ہوئے میں نے ساری داستان آپ کو سنائی تھی یہ بھی کہ آپ کی فائل اسرا نے چرائی تھی میری سالگرہ سے چار دن پہلے یاد ہے اور جب میری سالگرہ کا دن آیا تو آپ نے کہا تھا میک اے وش اور میں نے کہا تھا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے آپ میرے لیے اسی خنجر سے کوکو پھل کاٹ کے لائے تھے جس کو میں نے اشر کی گردن پہ رکھا تھا مگر ملاقہ میں گزاری اس ایک رات کو آپ بھول گئے ہیں کو اس رات بہت کچھ ہوا تھا یاد کریں یاد کرنے کی کوشش کریں وہ اچھنبے سے اسے دیکھے گیا وہ مدھم آواز میں اس پہ نظریں جمائے پر سراریت سے کہے گئی اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح سامنے سے ہٹ گئی وہ بالکل سن کھڑا رہا پھر کسی نے پکارا تو سر جھٹک کر اس طرف بڑھ گیا البتہ ذہن ذہن مزید الجھ گیا تھا جنگل کا وہ خواب پھر سے تازہ ہو گیا تھا اس خواب کی جزائیات کیسے جانتی تھی آئی ونڈر وہ جو ایڈم کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی آواز پہ چونکی سامنے سبز لباس میں مسکراتی ہوئی اسرا گلاس تھامے کھڑی تھی آئی ونڈر ایک آرٹ تھی میرے شوہر سے اتنی لمبی کیا باتیں کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں انگارے رہک رہے تھے اور وہ ضبط کے آخری دھانے پہ تھی تالیا مسکرائی اور اس کے قریب آئی میں ان کو بتا رہی تھی کہ کیسے ایک عورت اپنے شوہر کی چھوٹی سی بہن سے جیلس ہو گئی اور اسے خود ہی اغوا کرنا چاہا مگر جس نینی سے یہ کام لیا وہ اس بچی سمیت پھسل گئی اس کے کان کے قریب سرگوشی کی نینی تو مر گئی مگر کیا وہ بچی بھی مر گئی تھی اگر وہ زندہ نکل آئی اور یہ ثابت کر دیا کہ اس کی مجرم اس کی سو کالڈ ستیلی ماں تھی تو کیا ہوگا مسز اسٹا اور واپس سیدھی ہوئی اسرا کی گرفت گلاس پہ مضبوط ہو گئی جبڑا بالکل بھنج گیا رنگت سرخ پڑنے لگی مجھے دمکانے کی کوشش مت کرو تالیا دان پہ دان جما کے وہ گھر آئی میں وان فاتح کی بیوی ہوں غلط وہ ایک ابرو اٹھا کے بولی آپ وان فاتح کی پہلی بیوی ہیں اور یہ کہہ کے وہ مڑی اور مہمانوں میں آگے بڑھ گئی اسرا محمود کی رنگت یوں سفید پڑی گویا وہ کوئی پانچ سو ستاون برس قبل کا گارے سے بنا مجسمہ ہو وہ وہاں سے ہل نہیں سکی اس کا سانس رک چکا تھا پہلی بیوی پہلی بیوی چھناک کی آواز سے وہ چونکی شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ کی سخت گرفت میں ٹوٹ چکا تھا جہاں جوس اس کے لباس پہ چھلکا وہیں کرچیاں گھاس پہ بکھر گئے ہاتھ پہ خراشیں لگیں اور اگلے ہی لمحے خون کی بوندے رسنے لگی کچھ لوگوں نے دیکھا اور اسے پکارا بھی مگر وہ معذرت کرتی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی اس کی رنگت اب زرد پڑ رہی تھی اور قدم من من بھر کے ہو رہے تھے یہ کیا کہا آپ نے انہیں چیتالیا وہ ساری بات سن کے بے یقینی سے بولا تھا تالیا نے گہری سانس لی آریانا کی زندہ ہونے کی بات پہ اسرا نے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہم نے دو ماہ اس پہ نظر رکھی ہے مجھے اس کو اس کی کچھار سے باہر نکالنا ہے ایڈم مجھے اس کو پرووک کرنا ہے وان فاتح نے مجھے ایک کام دیا تھا اپنی بیٹی کے قاتل کو سر انجام پہنچانے کا میں اسے پورا کیے بغیر نہیں رہوں گی وہ اسے دیکھ کے رہ گیا اگر انہوں نے فاتح صاحب سے پوچھ لیا تو میں چاہتی ہوں وہ پوچھے اچھا ہے وہ پوچھ لے میں سمجھا آپ ان سے ناراض ہیں دل کو دھکا لگا تھا میں ان سے ناراض ہوں وہ سنجیدگی سے دور باتھ روم کی طرف جاتی اسرا کو دیکھ کے بولی مگر ان دو ماہ میں میں نے اپنے اور ان کے تعلق کی حقیقت جان لی ہے اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی فین نہیں تھی یہ صرف فینڈم ہوتا تو آئیڈیلزم کا بوت ٹوٹنے پہ آپ کے دل میں ان کی نفرت بھر جاتی ایڈم غور سے اس کو دیکھ کے تھکے تھکے سے انداز میں بولا یہ محبت تھی اور محبت مرضی سے نہیں ہوتی یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے کسی کے لیے رسک کی طرح تو کسی کے لیے روک کی طرح میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں اب گھر چلتے ہیں میرا دل ان مصنوعی لوگوں کی محفل میں اکتانے لگتا ہے وہ ابھی تک دور ہجوم کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم نے اپنی آنکھوں کا خالی پن چھپانے کے لیے رخ مول لیا تھا باتھ روم میں اسرا آئینے کے سامنے کھڑی تیز نل کے نیچے ہاتھ دیے ہوئے تھی پانی مسلسل گرتے ہوئے خون کو سنک میں بہائے لے جا رہا تھا اور وہ گمسم سی کھڑی تھی پانی میں مختلف مناظر ابھر ابھر کے معدوم ہو رہے تھے اسے کیا کرنا چاہیے اس نے دیکھا وہ گھر جاتے ہی وان فاتح کا گربان پکڑ لیتی ہے اس نے مجھے تمہاری پہلی بیوی کہا وہ چلا کے کہتی ہے تمہاری دوسری بیوی کون ہے وہ فراڈ وہ چور ہاں وہی ہے میں تنگ آ چکا ہوں تم سے تم میری بیٹی کی قاتل ہو وہ جواباً غصے سے غراتا ہے اسرا نے سر جھپکا وہ ابھی تک سفید باتھ روم میں کھڑی تھی اور نل کی تیز دھار اس کے ہاتھ پہ پڑ رہی تھی اس نے پانی کے ست رنگے بلبلوں میں ایک دوسرا عکس دیکھا فاتح فاتح وہ روتے ہوئے اس کی کوہنی تھام کے کہتی ہے اس نے کہا میں اس کی پہلی بیوی ہوں پلیز مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اسرا اس کے کندھے تھام کی حیرت سے کہتا ہے پتا نہیں وہ پاگل لڑکی کیا کہہ رہی ہے میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے میں نے کبھی تم سے بے وفائی کی ہے کیا دونوں ممکنہ مناظر بلبلے بن کے پھٹ گئے کیا سوچ رہی ہیں ماما وہ چونکی تیزی سے ہاتھ کھینچا تو خود کار نل بند ہو گیا آئینے میں اسے باتھ روم کے کونے میں کھڑی سفید فراک والی بچی نظر آئی اس کے لباس پہ سامنے سرخ تھپے لگے تھے اور وہ مسکرا کے استرا کو دیکھ رہی تھی کیا آپ ڈیڈ سے پوچھیں گی نہیں پوچھا تو وہ کیا کہے گا کیا اعتراف کرے گا یا جھوٹ بول دے گا ایک صورت میں میں شوہر ہار دوں گی دوسری صورت میں میں اس رشتے کا اعتبار میں تو دونوں صورتوں میں ہارتی ہوں آریانہ وہ تھکے تھکے انداز میں بولی آریانہ چلتی ہوئی واش بیسن کے سامنے آ کھڑی کیا معلوم تالیا جھوٹ بول رہی ہو ماما اور وہ جو دونوں آتش بازی کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے وہ بھی جھوٹ تھا اس نے آئینے کی طرف پشت کر لی اور بیسن سے ٹیک لگا لی اگر آپ مجھے نہ مارتی تو آپ دونوں کے رشتے کے درمیان یہ خیانت نہ آتی یہ آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے ماما آپ نے ان کے دل سے اپنی محبت خود نکالی ہے محبت وہ دھیرے سے ہنستی فاتح نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی اس نے صرف تم سے محبت کی تھی مجھ سے شادی بھی تمہارے لیے کی جو اس کی آنکھوں میں تالیا کو دیکھ کے نظر آتا ہے وہ میرے لیے کبھی نہیں تھا شاید تمہارے لیے بھی نہیں تھا میں اس اس شے کو ان دونوں سے نہیں چھین سکتی تو اب آپ کیا کریں گی میں اس نے کرب سے آنکھیں بند کی مٹھیوں سے اعتراف میں بیسن کے کونوں کو بھینچے رکھا میں جل رہی ہوں آریانہ میری دنیا جل چکی ہے اور میرا دل راکھ ہو چکا ہے میں نے فاتح کو کھو دیا ہے تمہیں مار کے بھی میں اسے خود سے باندھ نہیں سکی آپ نے میری جان لی تھی ماما یہ آپ کے گناہوں کا بدلہ ہے اسرا نے آنکھیں کھولی اور فاتح فاتح کو اس کے گناہوں کا بدلہ کب ملے گا تالیہ کو سزا کب ملے گی اگر انہوں نے شادی کی ہے تو بھی یہ گناہ ہے میرا اعتبار توڑنے کا گناہ مجھے دکھ دینے کا گنا اب آپ کیا کریں گی آریانہ بار بار وہی ایک سوال پوچھ رہی تھی میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا میں ہار چکی ہوں اب میں فاتح کو نہیں جیت سکتی لیکن وہ مڑی اور نل تلے دونوں ہاتھ رکھے پانی کی دھار گری اور ہاتھوں کا پیالہ لبالب بھر گیا اسرا نے پانی چہرے پہ ڈالا تو مسکارا بہنے لگا اس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کے آئینے میں دیکھا لیکن میں اس لڑکی کو بھی جیتنے نہیں دوں گی میں اس کو وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ کار کی طرف جاتے ہوئے فون پہ کہہ رہی تھی فاتح میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں گھر جا رہی ہوں پھر مسکرائی نہیں دیر بس تھکی ہوئی ہوں ذرا سا آرام کر لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی فون رکھا تو چہرہ سنجیدہ ہو گیا کار تک آ کے اس نے ڈرائیونگ ڈور کھولا ہکا بکا کھڑے ڈرائیور سے چابی لی اور اندر بیٹھ گئی سیکیورٹی کو اپنے ساتھ آنے سے سختی سے منع کیا اور کار کو خود چلاتے ہوئے سڑک پہ ڈال دیا سرمد اب وہ فون پہ اسپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی مجھے ابھی اسی وقت ملو ہاں میں تمہاری شاپ پہ آ رہی ہوں گاہکوں کو فارغ کر دو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی آریانہ نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا یہ سرمد وہی پیشہ ور ہے نا جس کے ذریعے آپ نے مجھے افواہ کرنے والی نینی ہائر کی تھی آج آپ کس کی جان لینے جا رہی ہیں دفع ہو جاؤ آریانہ مجھے اکیلا چھوڑ دو وہ چلائی اور کار کی رفتار بڑھا دی سرمت کی دکان ایک اندرون بازار میں تھی اس میں ترکش قالین اور نوادرات سجے تھے مگر وہ ابھی خالی پڑی تھی اسرا اس وقت ایک کرسی پہ وہاں بیٹھی تھی اپنے سبز پارٹی ویئر کے برعکس اس کا چہرہ اب میک اپ سے پاک دھلا دھلایا تھا بتائیے مسز اسرا سامنے بیٹھا نوجوان بے حد دبلا پتلا تھا اس کا سر جسم سے بڑا لگتا تھا اور سیاہ گھنگریالے بال چھتے کی صورت تھے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں سینے پہ بازو لپیٹے بیٹھی اسرا نے گہری سانس لی تم میرے باپا کے وفادار رہے ہو اور میرے بھی اس دفعہ صرف ایک چیز چاہیے کام میں خود کر لوں گی تم صرف اوزار فراہم کرو گے سرمد نے اس کی گلابی متورم آنکھوں کو غور سے دیکھا کام کیا ہے کسی کی جان لینی ہے اس کی آواز کپ کپ آئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں لے لوں گا آپ اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتی ہیں اس نے نفری میں سر ہلایا یہ جان بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت محبوب ہے سرمد اس سے میں خود لوں گی اور کیا ہتھیار چاہیے آپ کو زہر آرسنک صبح تک مل جائے گا مگر آپ پہ الزام تو نہیں آئے گا وہ فکر مند ہوا تو وہ مسکرا دی بے فکر ہو الزام اس لڑکی پہ آئے گا جو اس الزام کی اہل ہے اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے حالانہ کی دکان کے اس حصے میں کوئی آتش بازی نہیں ہو رہی تھی وہ صبح کیل کے آسمان پہ بہت بکھری ہوئی تل آج آسمان پہ بادل نہیں تھے اور متلا صاف تھا ایسے میں تتلیوں کے باغ میں بنی روش پہ وہ دونوں چل رہے تھے دائیں ہاتھ چلتا آدمی موہت تھا اس کے کالر سے مائک لگا تھا اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کے ایڈم سے سوالات پوچھ رہا تھا ایڈم کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے اور آنکھ کا نیل قدرے مندمل ہو چکا تھا بازو پہ بندھی آرم سلنگ ویسی ہی تھی وہ اپنے زخمی بازو کو گردن سے گویا لٹکائے مسکرا کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دے رہا وہ کیمرامین ان کے سامنے اپنے کیمرے لیے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے ایڈم اس جمعے کو آپ اپنی کتاب ریلیز کرنے جا رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں زخمی ہاتھ والا نوجوان سر جھکا کے مسکرایا میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں میری کتاب آن لائن ریلیز ہوگی اور اسے عام عوام مفت ڈاؤن لوڈ کر سکے گی یہ دوری نگارہ ملاو کا پارٹ ون ہے ابھی میں ان تمام ای میلس کو نہیں پڑھ سکا جب پڑھوں گا تو اگلا پارٹ لکھوں گا ای میلس پڑھنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اور میں ایک اکیلا اور پھر ہر ای میل کو سمجھنے اور اس کا کنیکشن بنانے میں وقت لگتا ہے وہ دونوں روش پہ چلتے پل تک آ گئے کیمرہ مین اب پل کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کی ویڈیو بنا رہے تھے ایڈم اینکر کی طرف رخ موڑے بات کر رہا تھا اس کے بازو کے پلستر پہ ایک نیلے اور زرد رنگ والی تتلی آن بیٹھی آپ کو مزید دھمکیوں یا رشوتوں کی پیشکش ملی ایڈم دھیرے سے ہنس دیا اس مار پیٹ کے واقعے کے بعد کوئی دھمکی تو نہیں ملی البتہ کلائڈن لی کے چند نامی گرامی کلائنٹس نے مجھ سے رابطہ کر کے دوستی کی خواہش ظاہر کی ہے تو آپ نے کیا کہا میں نے سب سے پہلے انہی کی ای میلس تلاش کر کے ان کے نام کتاب میں ڈالے اور وہ دونوں ہنس دیے اگر یہ لوگ آپ کو کورٹ لے گئے تو بھائی میں نے تو ڈیٹا نہیں چرایا مجھے تو وسل وسل نے دیا ہے کو ہمارا قانون تحفظ دیتا ہے اور کلائڈن لی اگر ان کاغذات کو ڈینائی نہیں کرے گی وہ وکلا ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یوں بولے گئے جھوٹ ان کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں پھر اس فرم نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہانگ کانگ کے قانون کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کا روپیہ محفوظ کر رکھا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو پیسہ کلاڈ ان لی میں چھپایا تھا وہ کمایا کہاں سے تھا صوفیہ رحمان جواب دے دیں میں اپنی کتاب انٹرنیٹ سے اتار لوں گا تتلی ہنوز اس کے بازو پہ بیٹھی تھی اور وہ پل پہ چلتا جا رہا تھا پل کے نیچے تنگ سا چشمہ بہ رہا تھا جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں پل کو سبز بیلوں نے دونوں طرف سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ اوپر جا کے مل جاتی گویا سب چھاتا سا بن جاتا ان پتوں پہ جگہ جگہ چھوٹی بڑی تتلیاں بیٹھی تھی ویسے آپ اگر تین چار بڑے آدمیوں سے ڈیل کر لیتے تو آپ کو بے تحاشا دولت مل سکتی تھی پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا موہت کو سوال پوچھتے ہوئے توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ اسے دولت یا شہرت سے دلچسپی نہیں ہے مگر وہ ایڈم بن محمد سے ابھی ٹھیک سے واقف نہیں ہوا تھا دولت سب کو اچھی لگتی ہے موہت اور مجھے بھی لگتی ہے اور میں ابھی بھی پیسے کما رہا ہوں یہ انٹرویو کرنے کے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں جو چینل مجھے بلاتا ہے وہ مجھے پیسے بھی دیتا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن آپ سے بھی بڑا اینکر بن جاؤں ملک کا ہائیسٹ پیڈ اینکر تاکہ میں بھی ایک بہتر زندگی گزار سکوں موہد نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا مگر وہ سادگی سے کہتا جا رہا تھا میں اتنا بڑا صحافی بننا چاہتا ہوں کہ میری کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکیں سب سے اچھا ڈاکٹر سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے جو جتنا اپنی فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے کیونکہ وہ انسان کی محنت اور ٹیلنٹ کی کمائی ہوتی ہے وہ سب میں ضرور کماؤں گا لیکن سچ کو چھپا کے اور ضمیر کو بیچ کے نہیں وہ دونوں پل سے اتر کے اس تنگ روش پہ چلنے لگے جس کے دونوں اعتراف درخت تھے جہاں تتلیاں ہر سو اڑتی پھر رہی تھیں ناظرین ابھی بریک پہ چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موہد نے کیمرے میں مسکرا کے کہا اور جیسے ہی بتی بجھی وہ تیورا کے ایٹم کی طرح گھوما یار مائک کا بٹن آف کیا تم بہت سیدھے ہو یہ پیسے کی باتیں آن ایئر نہیں کرتے کیوں آپ مجھے انٹرویو کے پیسے تو دیتے ہیں ہاں یار مگر یہ جو پبلک ہوتی ہے نا موہد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگا یہ خود سارا دن بازاروں میں خرید و فروخت بھی کریں گے اور ان کے اپنے ماں باپ کاروبار نوکریاں کر کے ان کو پالیں گے مگر یہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ درویش صرف دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹرز اسکالرس اور لکھاری لوگ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ معاشرے کے ناسوروں کا علاج کر رہے ہیں اس لیے ان کو یہ کام مفت میں کرنا چاہیے اور اگر یہ اپنے کام کا معاوضہ لیں تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے مگر سب کے گھر والے کام کرتے ہیں کوئی ٹیچنگ کرتا ہے کوئی دوسری نوکری کرتا ہے باقی لوگ بھی تو کام کی تنخواہ لیتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں جتنا ترقی کرتا جاتا ہے اس کا معاوضہ اتنا ہی بڑھتا ہے سب پروفیشنل ترقی کرنا چاہتے ہیں میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں اچھا اچھا لیکن کم از کم مجھے ملک کا ہائیسٹ پیڈ اینکر نہ کہہ دینا انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر اس نے ہاتھ جوڑے تھے ایڈم نے گہری سانس لی ویسے آپ ملک کے ہائیسٹ پیڈ اینکر ہیں تو صحیح آپ نے خود مجھے بتایا تھا مگر موہت کی گھوری دیکھ کے ہاتھ اٹھا دیا اوکے آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن مجھے اپنی محنت اور کام کا برحق معاوضہ لینے میں کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہوتی وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا اس کے آرم سلنگ پہ تتلی ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی سفید پلستر پہ رنگین قلموں سے لکھے دستخطوں کو وہ دیکھے جا رہی تھی اور اس کو دیکھ کے ایڈم نے سوچا تھا کہ معلوم نہیں اس بار چیتالیہ نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا یا نہیں قریباً گھنٹہ بھر پہلے حالم کے بنگلے میں اس شام تالیہ مراد تمام کاموں سے فارغ ہو کے ٹی وی کے سامنے آ بیٹھی تھی اس نے آج ایک ایسا کیس حل کیا تھا اور عجلت میں وہ گھر آئی تھی تاکہ انٹرویو مس نہ ہو لاؤنج کی بتیاں بجھائے اور کھڑکی کے پردے ہٹائے اس نے صرف ٹی وی کی چمکتی اسکرین سے نیم اندھیر لاؤنج کو منور کر رکھا تھا سلاد کا باؤل گود میں رکھے وہ صوفے پہ آزی پازی کیے بیٹھ گئی اور کمرشل بریک گزرنے کا انتظار کرنے ڈور بیل کی چنگھارتی آواز نے ایک دم اسے شدید بدمزہ کر دی ماتھے پہ بل ڈالے تالیا اٹھی اور سلیپر پیروں میں گھسیٹتی باہر آئی پوسٹ تک آتے ہی وہ ٹھہری چھوٹے گیٹ کے باہر کھڑے پروسیکیوٹر احمد نظام دکھائی دے رہے تھے اس نے ایک نظر اپنے ہولیے کو دیکھا وہ بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے کھلی سیاہ قمیض اور سفید ٹراؤزر پہنے ہوئے تھے وہ کہیں سے بھی شہزادی نہیں لگ رہی تھی جو پچھلی دفعہ وہ سامنا کرنے کو تیار تھی چیتالیہ مخل ہونے کے لیے معذرت پروسیکیوٹر صاحب اس کو دیکھ کے مسکرائے وہ بھی جبرن مسکراتے ہوئے آگے آئی دروازہ کھولا اور انہیں رستہ دیا میں آپ کی معذرت قبول کرتی ہوں آئیے وہ انہیں چھوٹے سے لاؤن میں لے آئی ایک کرسی کو میز کے سامنے یوں رکھ کے میز کی دوسری طرف سفید کین کا جھولا تھا اندر نہیں بلائیں گی وہ کرسی پہ بیٹھے تو وہ جھولے پہ بیٹھ گئی اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی دونوں کے درمیان اب ایک میز اور بہت سی شکوک حائل تھے آپ سرچ وارنٹ کے ساتھ آئیں گے تو بلا لوں گی تالیا نے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کے کہا جو مسکرا کے اعتراف کا جائزہ لے رہے تھے شام ابھی روشن تھی اور گھاس خشک تالیا کے بائیں ہاتھ کھڑکی تھی جس سے اندھیر لاؤنج میں چمکتی ٹی وی اسکرین دکھائی دے رہی آواز ساؤنڈ پروف شیشوں کے باعث نہیں سنائی دیتی تھی آپ کا سیاسی انتقام ابھی ختم نہیں ہوا جناب مگر اوہ سوری آپ تو صرف مہرا ہیں صوفیہ رحمان کی بیڈنگ کے لیے احمد نظام نے بہت ضبط سے اسے دیکھا چیتالیہ آپ اپنے امال کسی اور کے سر نہیں تھوک سکتی اور کیا کیا ہے میں نے بظاہر کچھ بھی نہیں میں نے آپ کے کاغذات بہت باریکی سے پڑھے ہیں گو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک آرٹ تھیف اور کون ومن ہیں مگر اپنی ہر واردات سے کمائے پیسے کو آپ نے خوبصورتی سے کسی پینٹنگ کی فروخت کی مد میں ڈال کے سفید کر رکھا ہے اگر صوفیہ رحمان آپ جتنی عقل مند ہوتی تو اپنے کالے دھن کا منی ٹریل پہلے دن سے بنا رکھتی مگر حکمران تب کا منی ٹریل اس لیے نہیں بناتا کہ انہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہوتا آپ کو تھا اور میں آپ کی ذہانت کی قدر کرتا ہوں اچھا تو اب میں چور بھی ہوں یوں کریں دو چار قتل بھی ڈال دیں میرے اوپر کیس ذرا مضبوط ہو جائے گا میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی چیتالیہ وہ مسکرایا اور پروسیکیوٹر کی ایسی مسکراہٹ کسی بھی مشتبہ شخص کو چونکانے کے لیے کافی ہوتی ہے میں نے کہا نا آپ نے اپنی ملکیت میں موجود ہر شے کس طرح خریدی ساری دولت کس طرح بنائی آپ کے پاس ہر چیز کا پیپر میں منی ٹریل ہے سوائے ایک چیز وہ ٹھہر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تو تالیا نے گہری سانس لی آپ کو تو مسٹری رائٹر ہونا چاہیے تھا وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر بولے یہ سرخ آنسو شکل یاقوت اور ہیرو سے مزین انگوٹھی کہاں سے آئی ہے آپ کے پاس چالیا تالیا کی لٹ کو لپیٹتی انگلی ٹھہری اس نے ہاتھ سامنے کر کے شام کی نیلیگو روشنی میں اس قیمتی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر احمد نظام کو آپ دو ماہ یہی سوچتے رہے مجھ سے پوچھ لیتے خیر یہ گفٹ تھا کس کا مگر تالیہ کے پاس جواب تھا میری فاسٹر فیملی جو لاہور میں تھی یہ ان کے دادا یعنی میرے فاسٹر دادا کی خاندانی انگوٹھی تھی میں نے ان کی خدمت کی تھی اس لیے انہوں نے مجھے یہ دی احمد نظام مسکرا دیا میں نے کافی دن سوچا کہ آپ اس انگوٹھی کو کس کے سر ڈالیں گی اور مجھے آپ کی فاسٹر فیملی کا ہی خیال آیا بیرون ملک موجود خاندان جس کو آپ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں آپ یقیناً انہی کا نام لیں گے اس لیے میں نے ان دو ماہ میں نہ صرف ان کو تلاش کر لیا بلکہ ایک جج کی موجودگی میں ان کے ویڈیو بیانات بھی لے لیے پاکستانی دوستوں کا یہ فائدہ تو ہوتا ہی ہے تالیہ کے احساب تن گئے اس کا حلق سکھنے لگا اور چیتالیہ یہ انگوٹھی ان کے خاندان سے آپ کو نہیں ملی اس انگوٹھی کو وہاں کوئی نہیں پہچانتا اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ جس یتیم خانے میں آپ نے پرورش پائی ان کے منتظمین کو یہ بچپن میں آپ کے ہاتھ میں ملی تھی میں ان سے بھی پوچھ چکا ہوں آپ نے ان کو بتا رکھا ہے کہ آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں اور اس انگوٹھی کو بھی وہ نہیں پہچانتے تالیہ نے دان پہ دان جمائے برہمی سے انہیں دیکھا یہ میری انگوٹھی ہے اور یہ مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی ملک کا کوئی قانون مہنگے تحفوں کو قبول کرنے کے خلاف نہیں ہے جی مگر آپ کو بتانا پڑے گا کہ انگوٹھی آپ نے کہاں سے لی آپ جھوٹ بول کے پہلے ہی میرے اور اپنے درمیان اعتماد کی فضا کو مجروح کر چکی ہیں وہ ذرا نرمی سے بولے تو اس نے تندہی سے اسے دیکھا آپ کا ضمیر آپ کو ایک سیاسی انتقام کا حصہ بننے پہ ملامت نہیں کرتا آپ کو رات کو نیند آ جاتی ہے کیا یہ آپ کا واحد ڈیفینس ہے وہ چپ رہ گئی پھر گہری سانس لی یہ انگوٹھی مجھے جس نے بھی دی تھی میں اس کا نام نہیں بتانا چاہتی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اور آپ نے اس سے شادی نہیں کی نہیں مگر آپ نے اس کی انگوٹھی رکھ لی یہ تحفہ تھا اور تحفہ دیتے وقت اس نے مجھے پرپوز نہیں کیا تھا مگر پرپوزل وصول کرنے کے بعد آپ نے انکار کے ساتھ انگوٹھی واپس نہیں کی آپ مجھے میری اخلاقیات پہ جج نہ کریں تو بہتر ہوگا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے وہ غیر آئی تھی اس کی رنگت دہکنے لگی اور دماغ ماؤف ہو رہا تھا آپ مجھے اپنے اس سوٹر کا نام بتا دیں تو میں اس کا بیان لے کے یہ کیس ختم کر دوں گا اس نے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا وہ ایڈیٹ پروسیکیوٹر پانچ سو ستاون برس پرانے سلطان کا بیان کیسے لے سکتا تھا میں نے کہا نا یہ توحفہ تھا اور میں نے اسے رکھ لیا یہ کوئی جرم نہیں ہے مجھے اس کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ایکچولی آپ کو ہے انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک ننا فولڈر نکالا اور اس کے سامنے کھول کے رکھا تالیہ نے ہمیں بھینج اس پہ نگاہ ڈالی شام کی روشنی مطالعے کے لیے نامناسب تھی میرے پاس اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہ انگوٹھی صوفیہ رحمان کی ہے جھولے پہ بیٹھی تالیا ساکت رہ گئی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا واٹ اس نے تیزی سے فائل اٹھائی اور سفید پلٹایا یہ انگوٹھی چار ماہ قبل صوفیہ رحمان کے لاکر سے چوری ہوئی تھی اس کی رپورٹ انہوں نے خفیہ اداروں کو دی تھی اور اس رپورٹ میں لکھی گئی انگوٹھی کی ڈسکرپشن اور تصاویر ہو بہو آپ کی انگوٹھی والی ہے اس میں اس جولر کا بیان بھی ہے جس نے انگوٹھی بنائی تھی ہم نے آپ کی تصاویر اس کو دکھائی ہیں اور وہ اس انگوٹھی کو پہچان گیا ہے میں آپ کے پاس اس انگوٹھی کا وارنٹ لیے حاضر ہوا ہوں ہمیں اس کو فرانسک میں بھیجنا ہوگا اس نے فائل رکھی اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا میرا آپ سے ایک سوال ہے پروسیکیوٹر صاحب پوچھیے آپ نے بہت اچھی تفتیش کی ہے میری انگوٹھی پہ آپ کو شک گزرا اور صوفیہ رحمان کی انگوٹھی کی گمشدگی کی رپورٹ سے اس کو میچ کیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی انگوٹھی ہے بالکل مجھے صرف اتنا بتائیں پہلے کیا دیکھا تھا آپ نے میری انگوٹھی یا صوفیہ رحمان کی رپورٹ ایکسکیوز می میں خود ہی بتائے دیتی ہوں آپ نے دو ماہ میری انگوٹھی پہ ریسرچ کی اور جب آپ کے بڑوں نے آپ سے پوچھا کہ تالیا ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئی تو آپ نے کارکردگی ظاہر کرنے کے لیے اس انگوٹھی والے شبے کو پیش کر دیا پھر اس کے بعد اچانک سے ایک دن آپ کو صوفیہ رحمان کی رپورٹ دے دی گئی آپ اپنی فتح کے نشے میں اتنے دھتے کہ یہ بھی نہیں سوچا کہ ایجنسیاں صوفیہ رحمان کی ہیں جولر صوفیہ رحمان کا ہے اور پولیس بھی صوفیہ رحمان کی ہے انہوں نے منٹوں میں جعلی رپورٹس بنا کے دی اور آپ نے یقین کر لیا آپ اس انگوٹھی کو لے جائیں انگلی سے نوچ کی انگوٹھی اتار اور جولر سے پوچھیں کہ اس کے ڈائمنڈ پہ کوئی لیزر انسکرپٹ کوڈ تھا آج کل کے ہر ڈیزائنر ڈائمنڈ پہ کوڈ ہوتا ہے اور یہ انگوٹھی آج کے دور کے ہے ہی نہیں مگر نہیں فرانسک لیب اس کو صوفیہ کی انگوٹھی ثابت کر بھی دے گی اور یہ تصاویر یہ تو کوئی بچہ بھی فوٹو شاپ کر سکتا ہے مگر میں بغیر کسی خوف کے آپ کو یہ انگوٹھی دے رہی ہوں زور سے انگوٹھی میز پہ پٹ گئی کیونکہ میں آپ سے نہیں ڈرتی اور میں ایک بات جانتی ہوں میں نے یہ انگوٹھی چوری نہیں کی یہ میری ہے یہ میرا تحفہ ہے اور میں ہر عدالت میں جا کے خود پہ لگا یہ الزام ثابت کر دوں گی آپ جا سکتے ہیں احمد نظام کے تاثرات تن چکے تھے چیتالیہ انگوٹھی کو ٹشو میں اٹھایا اور ایک زپ لاک بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ بولا میں آپ کو ویکینڈ تک کا وقت دیتا ہوں آپ ملک سے باہر نہیں جائیں گی آپ انڈر آبزرویشن ہیں آپ ویکینڈ تک مجھے سوٹر کا پتہ بتا دیں میں یہ کیس ختم کر دوں گا نے تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا آج مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں میرا ماضی اتنا اجلا نہیں ہے کم از کم ہم جیسے لوگوں کو ایمانداری کا ضم یوں مغرور اور اندھا نہیں بنا دیتا اور تنفر سے رخ پھیر لیا اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور چہرہ غصے سے دہک رہا تھا پروسیکیوٹر احمد نظام نے کار میں بیٹھتے ہوئے بے اختیار سوچا تھا میں نے واقعی انگوٹھی کی بابت اس سرکاری افسر کو بتایا تھا جو یہ کیس سب سے پہلے میرے پاس لایا تھا اور پھر چند دن بعد اچانک سے ایک دوسرے پروسیکیوٹر نے صوفیہ رحمان کی انگوٹھی کی فائل دکھائی کیا یہ واقعی اتفاق تھا یا ہوں انہوں نے سر جھٹکا وہ ایک مکار کون بمن ہے وہ میرے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے اگر وہ سچی ہے تو اس آدمی سے مجھے ملوا دے جس نے اسے یہ تحفہ دیا ہے بات ختم مگر نہیں تالیا مراد چور ہے اور یہ انگوٹھی اس کو چور ثابت کرنے کا واحد رستہ ہے تم نے اس انگوٹھی کا ٹریل پہلے سے کیوں نہیں بنایا تالیا اف اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہو رات میں وہ لاؤنج میں سر پکڑے بیٹھی تھی اور داتن غصے میں آگ بگولا اس کے سامنے کھڑی تھی صرف وہ انگوٹھی نہیں ملاقہ سلائے کسی زیور کا ٹریل نہیں بنایا میں نے وہ سارا زیور ایک محفوظ لاکر میں ہے جو کہ میرے نام پہ نہیں ہے اس لیے اس ایڈیٹ کو اس کا علم نہیں ہو سکا انگوٹھی بس پہنتی تھی تو اس نے دیکھ لی اف اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا وہ ماتھے کو پکڑے سر جھکائے بیٹھی تھی فاتح رامزل کا ساتھ دینا تمہیں بہت مہنگا پڑ رہا ہے تالیہ مگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا داتن وہ سر اٹھا کے جیسے اچھنبے سے بولی یہ میرا زیور تھا میرا جائز زیور مجھے اس کا نہ خوف تھا نہ گلٹ اس لیے میں نے اس کو نظر انداز کر دیا اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا اس نے سر جھٹک کے میز سے آئی پیڈ اٹھا کے گود میں رکھا اور اسکرین روشن کی جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ اسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے یہ ایڈم کہتا ہے مجھے یقین ہے میری ایمانداری کے بدلے سارے کائنات میرا پردہ رکھے گی یہ لوگ مجھے ملایا کا کانٹا نہیں ثابت کر پائیں گے تم دیکھنا وہ اب روشن اسکرین پہ انگلی پھیر رہی تھی مجھے ایڈم کا انٹرویو دیکھنا ہے داتن اسے دیکھ کے رہ گئی ایڈم تمہارے لیے کیا ہے تالیا تالیا نے حیرت سے اسے دیکھا وہ میرا دوست ہے اور تم نے کبھی سوچا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے شاید انگوٹھی کا ٹریل واحد چیز نہیں ہے جس کو تم نظر انداز کرتی رہی ہو خفگی سے کہہ کے داتن آگے بڑھ گئی وہ چند لمحے اجنبے سے اسے دیکھی گئی پھر سر جھٹک کے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئی ذہن البتہ ابھی تک احمد نظام کی باتوں میں الجھا تھا اس کے جھوٹ مسلسل پکڑے جا رہے تھے اور اس کے سچ پہ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا اب وہ کیا کرے گی ڈاکٹر دین جمال کا آفس ہلکے اور ٹھنڈے رنگوں کے امتزاج میں سجا تھا سفید دیواریں اور ان پہ آویزاں خوبصورت پینٹنگز کونوں میں رکھے انڈور پودے اور وہ آرام دہ سفید کاؤچ جس پہ فاتح بیٹھا تھا ہر شے آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی تھی ڈاکٹر دین خود بڑی آبنوسی میز کے پیچھے گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے اور ناک پہ اینک جمائے وہ بغور سامنے براجمان الجھے الجھے سے وان فاتح کو دیکھ رہے تھے جو ٹوٹے بکھرے انداز میں وقفے وقفے سے بول رہا تھا میری زندگی کی ایک رات میرے ذہن سے محو ہو چکی ہے وہ کونے میں رکھے پودے کو دیکھ رہا تھا کالر والی سادہ ڈریس شرٹ پہنے وہ آم سے ہوئے میں تھا آج شیو بھی نہیں کی تھی اس لیے مزید ڈسٹرب لگ رہا تھا اس رات کچھ ہوا تھا دین اور وہ جانتی ہے کہ کیا ہوا تھا مگر وہ مبہم باتیں کر کے چلی گئی اور میں تب سے ذہنی اذیت میں ہوں تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا کسی نے مجھے مارا تھا کیونکہ میرے جسم پہ ضربوں اور زخموں کے نشان تھے کچھ پرانے اور کچھ نئے جیسے اس ایک رات میں کافی عرصہ بیت گیا اور پھر وہ خواب اس نے کرب سے آنکھیں بند کی وہ خواب تمہارے ذہن کی اخترابی ہو سکتے ہیں تو پھر اس کو ان کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا ہے وہ پوری جزیات سے میرے مجھے میرے خواب کیسے بتا سکتی ہے اس نے شکوا کنا نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا کبھی کبھی کسی ناخوشگوار واقعے سے جب انسان ڈیل نہیں کر سکتا تو اس کا ذہن اس میموری کو ریپریس کر دیتا ہے اکثر بچپن کے برے واقعات کو بچے ذہن میں کوئی اور شکل دے دیتے ہیں یہاں تک کہ بڑے ہونے پہ اصل واقعہ انہیں بھول چکا ہوتا ہے اور اس کا متبادل من گھڑت خوشگوار واقعہ ان کو یاد ہوتا ہے مگر یہ میرا بچپن نہیں ہے ایک ہی رات میں میں ایسے کچھ نہیں بھول سکتا ہو سکتا ہے تمہارے سر پہ چوٹ آئی ہو یا ٹراما کی وجہ سے وقتی طور پہ یاداشت چلی گئی ہو یا شاید اس رات کچھ بھی نہ ہوا ہو مگر تالیا کو کیسے معلوم ہوا اور یہیں آ کے وہ الجھ جاتا تھا فاتح تمہارا مسئلہ وہ رات نہیں تالیا مراد ہے تم اسی کے بارے میں سوچے جا رہے ہو ڈاکٹر دین نرمی سے کہہ رہا تھا فاتح نے سر جھٹکا مجھے نہیں معلوم تم اس لڑکی میں انوالوڈ ہو رہے ہو اور تم جانتے ہو یہ غلط ہے یہ بات نہیں ہے مجھے اس کے ساتھ ہو کے کبھی کچھ غلط محسوس نہیں ہوتا بس یوں لگتا ہے کوئی تعلق ہے ہمارا کچھ ایسا جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تو تم اس کے بارے میں کچھ محسوس نہیں کرتے ڈاکٹر نے ابرو اٹھا کے اسے دیکھا میں اس کو مس کرتا ہوں جب وہ سامنے آئے تو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ محبت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے ایسا کبھی پہلے کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا کیونکہ تمہیں پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی نہیں یار میری بیوی ہے میرے بچے ہیں میں یوں دوسری عورت کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں وہ خود سے بیزار ہوا تھا جیسے ڈاکٹر دین نے غور سے دیکھا محبت کا یہی مسئلہ ہے یہ وبا کی طرح کسی کو کہیں بھی لگ سکتی ہے یہ شادی شدہ لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے تمہاری بیوی سے تمہارے تعلقات کئی برسوں سے خراب ہیں تم دونوں پریکٹیکلی ایک سرد کاغذی رشتے کو نبھا رہے ہو اتنے برس سے تم مجھے بتاتے آئے ہو کہ وہ کس طرح تمہارے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھتی ہے وہ تمہیں آریانہ کے کھو جانے کا ذمہ دار سمجھتی ہے حالانہ کہ آریانہ تمہاری بیٹی تھی اس کی نہیں تمہارا اور تمہاری بیوی کا تعلق برسوں سے ختم ہے مگر اب ہم ٹھیک ہیں غلط اب تمہاری بیوی نے رویہ بدلا ہے کیونکہ وہ تالیہ مراد سے خوف زدہ ہے تم بے شک نہ مانو مگر میں اس کرسی پہ اس لیے بیٹھا ہوں کیونکہ میں انسانی رویوں کو پڑھ سکتا ہوں تم اپنی بیوی سے بہتر تعلقات کے خواہاں ضرور ہو مگر انسان کے دل سے جب ایک دفعہ اس کا اسپاؤس اتر جائے تو اس رشتے کو واپس پرانی حالت پہ لانا ممکن نہیں ہوتا تم معاشرے کے لیے اس کے ساتھ رویہ بہتر کر سکتے ہو اور تم دونوں سکون سے بھی رہ سکتے ہو مگر محبتیں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہوتی تو پھر میں کیا کروں وہ جیسے ہار مان گیا تھا ڈاکٹر دین ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگا تم ایک ایکسٹرا آرڈنری لڑکی کے ساتھ چند ماہ کام کرتے آئے ہو میں ابھی تک اس لڑکی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ سکا جتنا تم نے بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کی مضبوطی اس کی ذہانت غرض اس کی ہر بات تمہیں متاثر کرتی ہے اگر وہ لڑکی واقعی کوئی چور ہے جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے تو اس نے تم سے کچھ کیوں نہیں چرایا اس نے صرف تمہاری مدد کی وہ تمہارے کام آئی مگر کیوں شاید وہ میرے کوس پہ یقین رکھتی تھی شاید یا شاید اس کا مقصد تمہاری توجہ حاصل کرنا تھا لیکن پھر ایک اصولی موقف پہ اس نے تمہیں چھوڑ کیوں دیا اگر وہ تمہیں صرف حاصل کرنا چاہتی تھی تو اسے تمہارے ارد گرد منڈلانا چاہیے تھا اگر وہ تمہیں نقصان دینا چاہتی تھی تو ابھی تک تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچایا ایک کون وومن اگر خود کو لائم لائٹ میں لے آئے تو اس کا دھندا ہی ختم ہو جائے گا کہ سب اس کو پہچاننے لگیں گے کوئی انسان اتنا سیلف لیس ہو کے کسی کے لیے کام صرف ایک صورت میں کرتا ہے کس صورت میں وہ دھیان سے اس کو سن رہا تھا محبت میں کیونکہ محبت انسان کو بے بس بنا دیتی ہے آپ مختلف طریقوں سے خود کو اس شخص کے قریب رکھنا چاہتے ہیں چاہے اپنی دنیا داؤ پہ لگ جائے تم کہہ رہے ہو کہ اسے مجھ سے محبت ہے ہو بھی سکتی ہے مگر وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ تم ہو فاتح محبت شادی شدہ لوگوں کو بھی ہو جاتی ہے مگر سمجھدار انسان اس سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں وہ لڑکی شادی شدہ ہے حالانہ اس کا شوہر کبھی منظر پہ نہیں آیا مگر اس نے تمہارے پاس کام چھوڑ دیا تاکہ وہ تم سے پیچھا چھڑا لے تمہارے دو بچے ہیں اور تمہاری ایک سیاسی پوزیشن ہے سیاست دان کی طلاق اس کو بدنام کر دیتی ہے تمہیں بھی اب اس سے پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا فاتح نے کن پٹی کو انگلیوں سے مسلا اس کا سر درد کرنے لگا اور وہ کیسے مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف تب تک اٹریکٹڈ رہتے ہیں جب تک ان کے درمیان مسٹری رہتی ہے مخالف سنس کی یہی مسٹری محبتوں اور افیئرس کی وجہ بنتی ہے ہم اس مسٹری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی زندگی میں واپس لوٹ سکو وہ بھولی ہوئی رات ہمارے درمیان کی سب سے بڑی مسٹری ہے ڈاکٹر دین نے قلم سے کاغذ پہ کچھ لکھا پھر چند لمحے سوچتا رہا کیا اس شادی کی تقریب کے بعد تم نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تمہیں وہ رات کیوں بھول چکی ہے ہاں میں نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا ڈاکٹر چونکا اوہ اور اس نے کیا وجہ بتائی صرف ایک لفظ کہا جادو وان فاتح نے شان اور چکائے جادو ڈاکٹر نے اجنبے سے اسے دیکھا خیر تم فکر نہ کرو مجھے کچھ دن دو میں تمہاری ان ریپریسڈ یاداشتوں کو واپس لانے کے لیے کلید کی مدد سے کچھ کرتا ہوں ارے واہ تمہارے پاس ایسا کون سا جادو ہے جس سے یاداشت واپس آ سکتی ہے وہ حیران ہوا تھا میرے پاس جادو سے زیادہ طاقتور اور مؤثر چیز ہے ڈاکٹر دین پورے دل سے مسکرایا آیا اور اسے میڈیکل سائنس کہتے ہیں ویکینڈ کی شام وان فاتح کی رہائش کا کے لیونگ روم میں اس وقت رونق سی لگی تھی اشر اور اسرا صوفوں پہ بیٹھے خوش کپیوں میں مصروف تھے جولیانا اور سکندر سامنے ٹی وی اونچی آواز سے چلائے ایکس باکس کھیلنے میں مگن تھے ملازمہ چائے اور اسنیکس سرو کر رہی تھی جب فاتح کمرے سے نکلا اس نے پینٹ کے اوپر سفید شرٹ اور ٹائی پہن رکھی تھی اجلت میں لگتا تھا ایک ملازم ہینگر پہ اس کا کوٹ اٹھائے باہر کی طرف جا رہا تھا فاتح اسرا نے مسکرا کے اسے پکارا تو وہ جو کفلنگ لگاتے ہوئے الجھ رہا تھا ہلکا سا مسکرایا سوری میں آپ لوگوں کو جوائن نہیں کر سکوں گا مجھے ایڈم کی کتاب کی تقریب میں پہنچنا ہے اوکے کوئی پرابلم نہیں اسرا مسکرا کے اٹھی اور اس کے سامنے آ رکی پھر بہت محبت سے اس کے کف پہ کفلنگ جوڑنے لگی تھینک یو اس نے اسرا کو دیکھا تو محسوس کیا وہ تھکی تھکی سی لگ رہی تھی جیسے کوئی انسان اندر سے کھوکھلا ہونے کے باوجود مسکراتا رہے تم ٹھیک ہو ہاں مگر یاداشت کمزور ہونے لگی ہے بتانا ہی بھول گئی کہ تالیا نے سوئٹس بھیجی تھی ماتھے کو چھو کے اس نے ملازمہ کو آواز دی پھر بچوں کو والیوم ہلکا کرنے کو کہا سکندر نے تابے سے آواز کم کی تو ذرا خاموش ہوئی ایسے میں اسرا کی بات سب گواہوں نے غور سے سنی تھی نے کوکو پھل سے کوئی پیسٹریز بنا کے بھیجی ہے تمہارے اور میرے لیے ہاؤ سویٹ آف ملازمہ ایک ٹوکری اٹھا لائی یہ اس ٹوکری جیسی تھی جو فاتح نے تالیا کے گھر میں دیکھی تھی اس کے اندر بس دو پیسٹریز رکھی تھیں ایک کیرٹ کیک کا ٹکڑا تھا اور ایک چاکلیٹ والی تھی فاتح نے ایک نظر ان کو دیکھا کوئی خاص وجہ وہ ممنون تھی کہ ہم نے اس کے خلاف حکومتی کیس کو مضبوط نہیں ہونے دیا اسرا نے کیرٹ کیک کا ٹکڑا خود اٹھا لیا اور چاکلیٹ پیسٹری کی طرف اشارہ کیا کھاؤ نا تمہارے لیے میں نے چاکلیٹ والی رکھی ہے کیونکہ اس میں نٹس ہیں اور تم تو جانتے ہو ڈیر مجھے نٹس سے الرجی ہے بلکہ میں نے تالیہ کو بھی بتا رکھا تھا خیر تم لو نا وہ کیرٹ کیک کھاتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہی تھی فاتح نے ایک نظر اشر کو دیکھا جو تالیہ کے ذکر پہ جان بوجھ کے فون میں مصروف ہو گیا تھا اور پھر اس نے شانے اچکا دی ابھی دل نہیں چاہ رہا مجھے دیر ہو رہی ہے اس نے اتنے خلوص سے بھیجی ہے چپ تو لو واپس آ کے وہ سب کو خدا حافظ کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا اسرا نے کیرٹ کیک کھاتے ہوئے غور سے اسے جاتے دیکھا پھر ملازمہ کو کیک فریج میں رکھنے کی ہدایت کی اور بچوں کو یاد دہانی کروائی کوئی اس کیک کو ٹچ نہیں کرے گا یہ تالیا آنٹی نے صرف ڈیڈ کے لیے بھیجا ہے ٹھیک سکندر نے سر ہلا دیا جو لیانا نے البتہ سنا ہی نہیں وہ اسکرین پہ نظریں گاڑی کھیلتی رہی اسرا واپس صوفے پہ جا بیٹھے اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہا البتہ اشر قدرے خفا ہوا کاکا تم لوگ اس لڑکی سے پیچھا چھڑوا لو اس پہ کیس چلے گا تو ہم سب بدنام ہوں گے نہیں ایش وہ داسی سے مسکرائی میں اب اس سے پیچھا نہیں چھڑوانا چاہتی وہ فاتح سے کبھی دور نہیں جائے گی میں نے اسے قبول کر لیا ہے اور وہ سچ کہہ رہی تھی اس نے ہار قبول کر لی تھی وہ تالیہ سے بھی ملے گا اور وہ اسے بتا دے گا کہ وہ پیسٹریز اس نے نہیں بھیجی لیکن اسرا کو اس بات کی پرواہ نہ تھی اس کے بچوں اور اشر نے سن لیا تھا کہ وہ تالیا نے بھیجی ہیں اتنے گواہ بہت تھے موہد کے چینل کے زیر اہتمام ایک مقامی ہوٹل میں ایڈم بن محمد کی پریسر سجائی گئی تھی سٹیج پہ اس وقت میز کے پیچھے خالی کرسیاں رکھی تھی ان کے عقب میں بڑی اسکرین پہ ایڈم کی کتاب کا سرور دکھایا جا رہا تھا مہمان ٹولیوں کی صورت میں کھڑے خوش کپیوں میں مصروف تھے مشروبات سرو کیے جا رہے تھے اور چمک گویاں جاری تھیں ایسے میں گلاس اٹھائے مہمانوں کے درمیان سے گزرتی تالیہ صرف ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی جس کو صبح ہی اس نے مدعو کیا تھا اور اسے امید تھی کہ وہ آئے گا اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گیا چند لوگوں میں گھرا کھڑا مسکرا کے بات کرتا وان فاتح وہ اکیلا تھا اسرا ساتھ نہیں آئی تھی تالیہ کو حیرت ہوئی فاتح نے اسے دیکھا تو دوسرے مہمانوں سے معذرت کرتا اس کی طرف آیا چند قدم وہ چلا چند قدم تالیا چل گیا اسے دیکھ کے جیسے وہ بہت خوش ہوا تھا مسز اسرا نہیں آئی نہیں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی ایڈم کہاں ہے ہے وہ بیک سٹیج اپنی تقریر دہرا رہا ہے وہ بھی اسے دیکھ کے خوش ہوئی تھی آج اس نے سیاہ اسکرٹ پہ سفید بلاؤز اور سیاہ کوٹ پہنے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا بنا میک اپ کے چہرے اور اس پہ فاتح کو دیکھ کے آئی مسکراہٹ کیوں اس کو دیکھ کے احساس ہوتا تھا کہ کچھ تھا جو وہ چاہ کے بھی یاد نہیں کر پا رہا تھا تھینک یو سویٹس کے لیے وہ مسکرا کے کہنے لگا تو تالیا کے ابرو چھنپے سے اکٹھے ہوئے sweets pastries brownies whatever مگر اس کی ضرورت نہیں تھی تالیا نہ سمجھی سے مسکرائی میں آئی ایم سوری واٹ چیتالیہ اسے کسی نے پکارا اور وہ ایک منٹ رکو کہنا چاہتی تھی کہ فاتح کے چہرے کے تاثرات بدلے چونک کے مڑی پروسیکیوٹر احمد نظام تین سوٹ والے افراد کے ساتھ کھڑے تھے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فاتح نے برہمی سے پوچھا احمد نظام نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا ہمارے پاس تالیہ مراد کی گرفتاری کے وارنٹ ہے چیتالیہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تالیہ نے بالکل ٹھہر کے ان کو دیکھا فاتح نے البتہ ناگواری سے کاغذ لیا اور اسے کھول کے دیکھا چونکہ دور دور تک ٹولیوں کی صورت مہمان بکھرے تھے اس لیے فی الوقت کوئی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا آپ کی انگوٹھی کی فرانسک رپورٹ آ گئی ہے یہ وہی انگوٹھی ہے جو صوفیہ رحمان کی ملکیت میں تھی احمد نظام نے فاتحانہ انداز میں جتایا تو اس نے گہری سانس لی ٹھیک ہے آپ مجھے گرفتار کر لیں مگر یہ ایڈم کی سب سے بڑی تقریب ہے میں اس کی انٹرویوز مس کر دیتی ہوں اس کو مس نہیں کرنا چاہتی آپ تقریب کے اختتام پہ مجھے گرفتار کر لیجیے گا وہ بہت ضبط سے بولی قانون اندھا ہوتا ہے چیتالیہ مگر آپ کی تو آنکھیں ہیں وہ درستی سے بولی اگر تالیہ نے انگوٹھی چرائی ہوتی تو وہ اسے سریام پہن کے گھوم رہی ہوتی واٹ ربش میں آپ کے ساتھ صرف اتنی رعایت کر سکتا ہوں کہ آپ کو کار تک بغیر ہتکڑی لگائے لے جاؤں تاکہ اعتراف کے لوگوں کو فی الوقت علم نہ ہو اور اس نوجوان کی تقریب خراب نہ ہو لیکن اگر آپ مجھے انتظار کروائیں گی تو یہ آفیسرز آپ کو ہتھ کڑی لگا دیں گے آگے آپ کی مرضی ہے تالیہ نے ایک نظر سٹیج کو دیکھا ایڈم ابھی تک نہیں پہنچا تھا پھر دوسری نظر اس نے اعتراف میں ڈالی وہاں اونچے شملے والے شہر کے معززین موجود تھے وہ ان سب کے درمیان بے عزت ہو جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں پھر وہ فاتح کی طرف پلٹی آپ ڈونٹ ورڈ اس نے ہاتھ اٹھا کے روکا اس وقت تمہارے پاس خاموش رہنے کا حق ہے تم فکر نہ کرو میں کسی وکیل کو بھیجتا ہوں تمہاری طرف وہ فکر مندی مگر سبھاؤ سے کہہ رہا تھا تالیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا آپ جانتے ہیں میں نے وہ مجسمہ کیوں بنایا تھا تالیہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مجسمہ شہزادی تاشا نے وانگلی کے احترام میں بنایا تھا مگر کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شہزادی وہاں وانگلی کے غلام سے ملنے آتی تھی ایڈم سمجھتا ہے کہ میں نے وہ مجسمہ اس لیے بنایا تھا تاکہ زمین میں خزانہ چھپا سکوں مگر میں نے ان میں سے کسی وجہ کی بنا پہ وہ مجسمہ نہیں بنایا تھا وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی نگاہیں اس کی آنکھوں سے نہیں ہٹ رہی تھیں وہ بہت الجھ کے مگر بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا اگر آپ اس رات کا راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس مجسمے کو توڑنا ہوگا آپ کو وانگلی کا مجسمہ توڑنا ہوگا توانگ کو وہ میں نے توڑنے کے لیے ہی بنایا تھا تالیہ وہ اسے چاہنے کے باوجود بھی نہیں روک سکتا تھا وہ مڑی اور احمد نظام کو اشارہ کیا چلیں میں آپ کے اندھے قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں انہوں نے سر کو خم دیا اور تالیا کے ہمراہ آگے بڑھ گئے ان کے ساتھی افسران پیچھے آئے باہر ایک پولیس کار کی بیک سیٹ پہ وہ بیٹھی ہی تھی کہ ایک آفیسر نے درستی سے اس کی کلائیوں پہ ہتھ کڑی لگائی کلک کی آواز سے کڑا بند ہوا تو تالیا نے ایک نظر اپنی مقید کلائیوں پہ ڈالی اور پھر تپش بھری آنکھیں اٹھا کے فرنٹ سیٹ پہ بیلٹ پہنتے پروسیکیوٹر کو دیکھا میں تم سب کے چہرے یاد رکھوں گی اور ایک دن تمہارے یہی جھکے ہوئے چہرے مجھ سے معافی مانگیں گے